کسی کو تکلیف نہ پہنچے ساتھی قریب آ جائے ماشاء اللہ جو پنڈال کے باہر جو ساتھی ہیں وہ ساتھی اندر آ جائے بھی ہاں پنڈال میں بہت ساری جگہ باقی ہے اندر آ کر بیٹھے ہاں پنڈال کے درمیان بھی بہت سارا مجموعہ کھڑا ہوا ہے ان سے گزارش ہے بیٹھ جاؤ ہاں بیٹھ جاؤ بھائی ہمارے خطے واری جماعت کے جو ساتھی ہیں ذرا مجموعوں کو جوڑ لیں اکرام کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو بٹھا دیں بھائی عبد الوسیم صاحب جہاں کہیں بھی ہو ان کے والد صاحب انتظار کر رہے ہیں ساتھی بیٹھ جاؤ بھائی چلنا پھرنا بند کر دیں ہاں۔ یہ اجتماع کے آخری مجلس ہے ہم بڑوں سے اطمینان کے ساتھ بات سنیں گے اور عمل کے ساتھ سنیں گے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے کیونکہ دین بھی امانت ہے اور دین کی باتیں بھی امانت ہے ہاں اس نیت سے ہمیں سننا ہے کہ میں عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا ہاں آ جاؤ بھائی جو حضرات پنڈال کے باہر ہے اندر آ جاؤ نماز چاہے باہر پڑے ہوں لیکن اندر آ جائے جگہ بہت ساری باقی ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الحمد للہ الحمد للہ احمد ہُونعین ہُو نست به وََ طبق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 وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعت اللہ الغالیہ الا ان سلعت اللہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ جل جلالہ امن والوں نے ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے چھوٹے بڑے انفرادی اجتماعی جتنے مسائل ہے ان کا حل اپنے دین میں رکھا ہے دین کے علاوہ اللہ نے کسی انسان کے کسی مسئلے کا حل کسی چیز میں رکھا ہی نہیں ہے چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو انفرادی ہو یا اجتماعی ہو سو فیصد مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ کے دین میں ہے پوری دنیا آج جو پریشان ہے اور جہنم کدا بنی ہوئی ہے دنیا کا کوئی ملک دنیا کا کوئی شہر دنیا کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو اس وقت پوری دنیا کے پریشانی کی واحد وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان اپنے مسائل کا حل چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں پیسوں میں عہدوں میں ڈگریوں میں ہتھیاروں میں بینک بیلنس میں زمینوں میں اور آج سے نہیں ڈھونڈ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کے سارے انسان اپنے مسائل کا حل چیزوں میں کئی صدیوں سے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس ذہن کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ چیزوں سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے چیزوں میں اپنے مسائل کے حل کو ڈھونڈتے ہوئے سوری دنیا کے انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ چیزوں کو محنت کا میدان بنائے ہوئے ہیں اور صدیوں سے چیزوں پر محنت کرتے ہوئے چیزوں میں ترقی بھی ہو گئی ہے اور چیزوں کی کثرت بھی ہو گئی ہے بہت زیادہ چیزیں ہو گئی ہے اور ترقی بھی ہو گئی کہ جی پہلے سواریاں ایسی تھی کہ لوگ جو ہے پانچ کلومیٹر دو گھنٹے میں جاتے تھے پھر ترقی کرتے کرتے ایسی کر لی کہ جی پانچ کلو میٹر ایک گھنٹے میں چلے گئے پھر ترقی کر لی پانچ کلو میٹر آدھے گھنٹے میں چلے گئے پھر ترقی کر لی کہ پانچ کلو میٹر دس منٹ میں چلے گئے اور اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ پانچ سو کلو میٹر اور ہزار کلو میٹر جو ہے لوگ گھنٹے میں ایک گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک دو ڈھائی گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک چیز نہیں دنیا کی ساری چیزوں میں لوگوں نے چیزوں پر محنت کرتے کرتے ترقی حاصل کی اس یقین کے ساتھ اس ذہن کے ساتھ کہ چیزوں سے انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے تو محنت بھی کی چیزیں بھی زیادہ ہوئی اور چیزوں میں ترقی بھی ہوئی ایک سوال میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں اتنی چیزوں کی کثرت اتنی چیزوں کی ترقی کے بعد کیا انسانیت کے مسائل حل ہو گئے اچھا چلو نہیں ہوئے اس کا تو آپ نے اقرار کیا دوسرا سوال یہ کہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں تھیں چیزیں میں اتنی ترقی نہیں تھی سو سال ڈیڑھ سو سال پہلے اس وقت انسانیت جن مسائل سے دو چار تھی اس وقت انسانیت جتنی پریشان تھی آج اس سے زیادہ مسائل سے دو چار اور پریشان ہے یا نہیں بولو نا بھائی دیکھو بھائی ہاں ہوں بولتے رہو گے نا تو دو باتیں میرے ذہن مجھ کو ہر جگہ ہر وقت ایک بات کا خدشہ رہتا ہے کہ بھائی مجمع کے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں دوسرے یہ کہ بھائی مجمع سن رہا ہے یا سو رہا ہے جب ہاں ہوں بولو گے جواب دو گے تو دونوں باتیں کلیئر ہو جائے گی کہ بھائی مجمع سن بھی رہا ہے اور سمجھ رہا ہے جب اس بات کا احساس ہو جاتا ہے آدمی کو کہ بھائی میری بات کو مجمع سمجھ رہا ہے تو آدمی اور اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی سمجھ میں آ رہی بات تو انسانیت کے مسائل جو ہے اس زمانے میں دو سو سال پہلے سے زیادہ ہے یا کم ہیں اور محنت پوری دنیا کے انسان کس بات کو ذہن میں رکھ کر کر رہے ہیں کہ چیزوں سے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اور زیادہ پریشان ہیں دوسری بات آپ کو بتلاؤں تبلیغ والوں کی مدرسے والوں کی خانقاہ والوں کی مولوی صاحب کی پیر صاحب کی مفتی صاحب کی رپورٹ نہیں ہے دنیا داروں کی رپورٹ ہے جو قرآن اور حدیث کو مانتے بھی نہیں ہیں ان کی رپورٹ یہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان سب سے زیادہ خوف سب سے زیادہ خونریزیاں سب سے زیادہ ڈکیٹیاں اور سب سے زیادہ لوٹ مار اور سب سے زیادہ خودکشیاں ان ملکوں میں ہیں جو چیزوں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے تو عقل سے سمجھنے کی بات ہے یا نہیں کہ اگر چیزوں میں مسائل کا حل ہوتا تو ان ملکوں میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا نا کہ جی کوئی خودکشی کرنے والا نہیں ہوتا کوئی لوٹ مار کرنے والا نہیں ہوتا ان ممالک میں تو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کہ جی چیزوں کی بھرمار ہے اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ پریشان وہی ملک ہیں سب سے زیادہ خوف انہی ملکوں میں ہے سب سے زیادہ عورتوں کی عزتیں انہی ملکوں میں پامل کی جاتی ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے اور اس دھوکے میں رہتے ہوئے ساری دنیا کے انسان چیزوں پر محنت کر رہے ہیں اس ذہن کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ چیزوں سے انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے جبکہ اللہ نے کسی انسان کے کسی مسئلے کا حل چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے تو جو چیز جہاں ہے نہیں وہاں ڈھونڈو گے تو مل جائے گی بھئی آپ کے اس شہر کا نام کیا ہے سرول ایک چیز آپ کی سرول میں آپ نے رکھی یا کھو گئی اب آپ اس کو کرنول میں ڈھونڈو تو آپ اکیلے چوبیس گھنٹے ڈھونڈو یا پورے گھرانے کو لے لو پورے خاندان کو لے لو پوری برادری کو لے لو پورے شہر والوں کو جمع کر لو پورے آندھرا والوں کو جمع کر لو اور پورے آندھرا کی پولیس اور ملٹری بھی جمع ہو جائیں دن کے سورج کی روشنی میں ڈھونڈیں پوری رات سرچ لائٹیں لگا کر قیامت تک ڈھونڈتے رہیں تو وہ چیز مل جائے گی اور زندگیاں برباد ہو جائے گی ساری انسانیت تھک جائے گی لیکن وہ چیز حاصل نہیں کر سکے گی کیوں بھائی بولو نا ذرا زور سے تو بولو کیوں ہاں اس لیے کہ وہ چیز وہاں ہے نہیں نا آپ کی محنت اپنی جگہ آپ کی کثرت اپنی جگہ آپ کا اتنا لمبا وقت لگانا اپنی جگہ اس کے باوجود بھی وہ چیز اس لیے وہاں نہیں ملے گی کہ وہ وہاں ہے نہیں جب اللہ نے انسانیت کے مسائل کا حل چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے تو پوری دنیا کے انسان مل کر قیامت تک ڈھونڈتے رہیں اللہ کی قسم کسی انسانیت کو اپنے مسائل کا حل نہیں ملے گا بلکہ جتنا ڈھونڈتے جائیں گے جتنا چیزوں میں ترقی کرتے جائیں گے اور جتنا چیزوں کی کثرت کو کرتے جائیں گے جتنی چیزیں بڑھتی جائے گی اتنے پریشان ہوتے جائیں گے اتنی لوٹ مار بڑھتی جائے گی اتنی خون ریزیاں بڑھتی جائے گی اتنے فسادات بڑھتے جائیں گے اتنا خوف بڑھتا جائے گا اور اتنی خودکشی کی شرح ہر ملک میں بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ محنت اس جگہ کر رہے ہیں جہاں پر اللہ نے مسائل کا حل رکھا ہی نہیں ہے اور پھر دنیا کے مسائل کتنے ہیں کیوں بھائی دنیا کے مسائل کتنے ہیں بہت تھوڑے تھوڑے دنیا کی زندگی ہے ہی کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ہے ارشاد ہے میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان تو ساٹھ اور ستر کے درمیان ایک تو زندگی بہت تھوڑی اور پھر یہاں کی ضرورتیں کتنی بولو نا یہاں کی ضرورتیں کتنی ارے بھوک لگی ہے بہت بھوک لگی ہے جان نکل رہی ہے دو روٹی کھا لیں تو بولو نا کہ جی ختم تو یہاں کی بھوک ہے کتنی دو روٹی کی اب یہ اس کا پیٹ کب تک بھرا رہے گا کہ جی چار گھنٹے چھ گھنٹے پھر چھ گھنٹے کے بعد بولے ارے بھائی بھوک لگ رہی تو یہاں کا پیٹ کا بھرا ہوا نا کتنا دو چار گھنٹے اور یہاں کی بھوک کتنی دو روٹی کی کہ جی پیاز کے مارے چلا رہا ہے حلق کٹ رہی ہے زبان نکل رہی ہے چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے ایک گلاس پانی کا پلا دیا پیاز کہاں گئی کہ جی ختم تو یہاں کی پیاز کتنی ایک گلاس کی پھر دو گھنٹے کے بعد پھر پیاس لگ جائے گی کہ جی ایک آدمی ذلیل ہو گیا کہ جی ذلت سے شرمندگی سے بیچارہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا کتنا وقت ہفتہ دس دن بیس دن پچیس دن مہینہ بھر مہینے بھر کے بعد ساری ذلت ختم لوگ اس کی ذلت کو ہی بھول جاتے ہیں خود یہ بھی بھول جاتا ہے پھر باہر نکلنا شروع کرتا نہیں کرتا لوگوں سے ملنا جلنا شروع کرتا ایک آدمی عزت والا تو عزت کتنے دن کی کیوں بھائی تھوڑے دنوں کی پھر تھوڑے دنوں کے بعد عزت ختم پھر ذلت آ جاتی ہے ایک آدمی غمگین ہے کتنا غم بولو نا بھائی کتنا غم کہ جی ماں مر گئی یا ماں کا بیٹا مر گیا کتنے دن غم ایک دن دو دن تین دن تین دن کے بعد ماں اپنے بیٹے کو بھول جاتی ہے تو یہاں کا غم بہت بہت تھوڑا اور یہاں کی خوشی کتنی کہ جی چہرہ دیکھ کر گو ہو یہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں اتنے خوش ہے کہ جی دوسرے دن صبح ملی تو وہ چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آتی کہ جی ختم کتنی خوشی تھی ایک دن کی دو دن کی یہاں کی زندگی بھی بہت تھوڑی اور یہاں کی ضرورتیں بھی بہت تھوڑی اور پوری دنیا کے انسان اتنی چھوٹی زندگی کو کی اتنی تھوڑی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے چیزوں کو محنت کا میدان بنائے ہوئے ہیں اور اس اس بات بات سے سے غافل اور نادان ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جو تھوڑی نہیں ہے جو چھوٹی نہیں ہے جو زندگی کروڑوں اربوں خربوں برس کی زندگی ہے جہاں پر کسی انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی کہ موت کو اللہ زبا کر دیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ اب کوئی نہیں مرے گا اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی علماء نے لکھا ہے سوری دنیا کے سمندر یہ آخرت کی زندگی ہے اور کوئی آدمی ایک انگلی ڈبو کر سمندر میں سے نکال لیں تو وہ ایک قطرہ پانی کا جو آتا ہے نا وہ دنیا کی زندگی ہے تو آخرت کی زندگی تو اتنی بڑی وہاں کے مسائل وہاں کی ضرورتیں وہاں کی بھوک کیسی وہاں کی پیاس کیسی وہاں کی عزت کیسی وہاں کی ذلت کیسی وہاں کا غم کیسا وہاں کی خوشی کیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ نہیں مر گیا تو اللہ اس پر بھوک کے دروازے کھولیں گے ایسی بھوک اس کو دیں گے سارے زمین کے پہاڑ کھا جائے تب بھی اس کی بھوک نہ مٹے اگر پیاس کے دروازے کھول دیے گئے تو وہ پیاس کے دروازے اس پر کھولے جائیں گے سارے زمین کے سمندروں کو پی جائیں تب بھی اس کی پیاس نہ بجھیں اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا اس وقت اس پر غم کو آئے گا کتنا غم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ غمگین ہوگا اور اس اکیلے پر اتنا غم ہوگا اگر اللہ موت کو باقی رکھیں اور اس ایک آدمی کے غم کو پوری اولاد آدم پر تقسیم کر دیں تو غم سے سب مر جائیں وہاں کی ذلت کیسی اور وہاں کی خوشی کیسی کہ اعلان ہو گیا کامیابی کا تو حضور فرمانے کہ اس کے کامیابی کے اعلان کے بعد یہ اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا کہ اس کی خوشی کا یہ حال ہوگا اگر اللہ موت کو باقی رکھیں اور اس کی خوشی کو پوری اولاد آدم پر تقسیم کر دیں تو خوشی سے سب مر جائیں آخرت کی زندگی بہت بڑی اور آخرت کی حاجتیں اور ضرورتیں بہت بڑی اب پوری دنیا کے انسان اپنی دنیا کی بہت چھوٹی ضرورتوں کو چیزوں سے جوڑے ہوئے ہیں اور چیزوں پر محنت کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی محنت کے نتیجے میں ان کی چیزیں دنیا کی بہت چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اور دنیا کی بہت چھوٹی چھوٹی حاجتیں وہ بھی پوری نہیں کر پا رہی ہیں تو آخرت کی زندگی میں تو کسی کے پاس چیزیں ہوگی ہی نہیں ضرورتوں کے دروازے کھل جائیں گے حاجتوں کے دروازے کھل جائیں گے مسائل کے دروازے کھل جائیں گے اور چیزیں پاس بالکل نہیں ہوگی فقیر ہوگا دو کپڑوں میں دفنا دیا جائے گا امیر ہوگا دو کپڑے میں دفنا دیا جائے گا وزیر ہوگا دو کپڑے میں دفنا دیا جائے گا اپنے وقت کا شہنشاہ ہوگا اس کو بھی دو کپڑے میں دفنا دیا جائے گا اور چیزیں ایسی چھینی جائے گی کہ اس کا مال چھن گیا اس کی پروپرٹی چھن گئی اس کا گھر چھن گیا اس کی گاڑیاں چھن گئی یہاں تک کہ اگر اس کے باپ نے اپنی عمارت کے زمانے میں سونے کا ڈال لگایا ہوگا تو اولاد ڈاکٹر سے کہے گی اس دال کو اکھاڑ کر دو یہ قبر میں لے جا کر کیا کرے گا کہ چیزوں سے تو اتنا خالی کر کے قبر میں ڈال دیا جائے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میدان محشر میں اللہ جب کھڑا کریں گے پوری اولاد آدم ایسے کھڑی ہوگی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے کہ کسی کے جسم پر ایک اینچ کے برابر کپڑا نہیں ہوگا جب کپڑا نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے ہوگی ہوگی چیزیں اور کس کی چیزیں کہاں ہیں اس کا بھی علم نہیں ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ پوری زمین کو ایسا چٹیل میدان بنا دیں گے کہیں ایک ہاتھ کے برابر نہ گڑا ہوگا نہ کہیں ایک ہاتھ کے برابر ٹیکرا ہوگا جب پوری زمین چٹیل میدان بن جائے گی تو میرا شہر کہاں ہے اس کا بھی علم ہوگا تو شہر میں میری زمین کہاں تھی میرا گھر کہاں تھا میری آفس کہاں تھی میری دکان کہاں تھی میری کھیتی کہاں تھی کس کو پتہ چلے گا تو چیزیں تو پاس ہوگی نہیں اب چیزیں ہیں نہیں اور مسائل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایک طرف بھوک ایک طرف پیاس ایک طرف ذلت اور ایک طرف غم اور ایک طرف جہنم اپنا منہ کھولے کھڑی ہے جس میں فرشتوں کی مار ہیں آگ کے انگارے ہیں خون اور پیپ کھولتا ہوا ہے اور کھولتے ہوئے پانی ہے اور ایک طرف جنت کی نعمتیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے یہاں کے محل ہے یہاں کے باغات ہے یہاں کے حور و غلمان ہیں یہاں کے زیورات ہیں یہاں کے لباس ہیں یہاں کی خوشبوئیں ہیں اور یہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے دونوں طرف دو حال ہے اب چیزیں تو پاس ہے نہیں ان ساری مصیبتوں سے کون سی چیز بچائے گی بولو نا ارے بولو نا کیا بچائے گا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ بات عرض کرنی ہے ارے کون بچائے گا دین نا پوری دنیا کے انسان تو آخرت کو نہیں مانتے تو چلو وہ دنیا کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر چیزوں پر محنت کر رہے ہیں ہم تو آخرت کو مانتے ہیں نا لیکن ہم بھی ایک معاملے میں بے وقوف بنے ہوئے ہیں اور وہ کس معاملے میں کہ آخرت کو مانتے ہیں اور دین کو بھی مانتے ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ دین آخرت کی زندگی بنائے گا دنیا کی زندگی تو چیزوں سے بنے گی ہم اس بے وقوفی کے ساتھ چل رہے ہیں دنیا میں کہ بھیا نماز پڑھ لیں جی بھائی ابھی تو جوان ہوں ذرا ستر ایک برس کا ہو جانے دو ارے بھائی ستر برس کے بعد کیوں پڑھے گا کہ جی موت قریب آ جائے گی نا تو آخرت کے لیے کیا کریں گے دن اختیار کریں گے اور ابھی کیوں نہیں اختیار کریں کہ جی ابھی تو دکان بنانی ہے شادی کرنی ہے بچے پالنے ہیں بچے پیدا کرنے ہیں اس لیے ابھی تو دنیا کی محنت کرنے دو یعنی دنیا کے مسائل کیسے حل ہوں گے کیا یقین ہے اور یہ کتنی بڑی بے وقوف ہے چلو آپ کرنول والے ایک بات بتلاؤ ایک آدمی آپ کے پاس ایک ہزار کی نوٹ لے کر آئیں کتنے ہزار کی اور یہ کہیں کہ بھائی اس میں مرغ مسلم پایا بریانی پلاؤ زردہ یہ سب کے ملنے کا یقین ہے یہ سب کے ملنے کا یقین ہے تو آپ کہو گے بھائی بالکل ملے گا آپ کے سچا یقین ہے ساتھ میں وہ کہیں لیکن مجھے اس ہزار کے نوٹ میں چائے ملنے کا یقین نہیں ہے تو آپ کیا کہو گے اس کو بھائی بولو نا ارے کیا کہو گے بے وقوف صرف بے وقوف ارے آپ کہیں بھائی پوری دنیا میں تیرے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے ارے اس ہزار کی نوٹ میں جیسے مرغ مسلم اور بریانی پلاؤ ملیں گے نا تو ایک چائے کی بات کر رہا ہے اس ہزار کی نوٹ میں سو چائے تیری چھپی ہوئی ہے ایسے ہی اس وقت ہم دنیا بنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں اس بات کو تو مانتے بھی ہے اور کہتے بھی ہے کہ دین آخرت کی کروڑوں برس کی زندگی کو بنائے گا لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ وہی دین دنیا کی ساٹھ برس کی زندگی کو منائے گا یہاں ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو تو بے وقوف کہہ رہے ہیں اپنے کو بے وقوف نہیں سمجھتے اپنے کو مند سمجھتے ہیں کہ جی دیکھو ہم تو دنیا کی اتنی محنت کر رہے ہیں اپنے کو مند سمجھ رہے ہیں حالانکہ جیسے وہ بے وقوف ہیں ایسے یہ بھی بے وقوف ہے جو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ دین سے آخرت بنے گی لیکن دنیا نہیں بنے گی یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے جس دین میں اللہ نے انسانیت کی آخرت کی کروڑوں برس کی زندگی کا بننا رکھا ہے اسی دین میں اللہ نے انسانیت کی دنیا کی ساٹھ برس کی زندگی کا بننا رکھا ہے اسی لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے خود اللہ فرما رہے ہیں او انثى کہے میرے بندو تم میں سے جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے کریں اپنے آپ کو دیندار بنائیں ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کریں کیا مطلب اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے کے اعتبار سے دیندار بنائیں تو آخرت کو پہلے بیان نہیں کیا پہلے بیان یہ کر رہے ہیں کہ تمہاری جو دنیا کی زندگی ہے نا اللہ کا پہلا واضح تم سے یہ ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی کو اللہ اچھا بنا دیں گے راحت والی برکت والی سکون والی اطمینان والی عزت والی محبوبیت والی شرافت والی زندگی بنا دیں گے کہ چیزیں پاس نہیں ہوگی اور محبت ہوگی چیزیں پاس نہیں ہوگی اور عزت ہوگی چیزیں پاس نہیں ہوگی اور ضرورتیں پوری ہوگی کس راستے سے پوری ہوگی بولو نا بھائی بولو دین کے راستے سے اور اللہ نے اس دنیا میں بتلا دیا قرن اول میں دین کے راستے سے ساری ضرورتوں کو پورا کر کے بتلا دیا کہ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ کا دین تھا اس دین کے راستے سے عزت ملی اس دین کے راستے سے محبت ملی اس دین کے راستے سے ان کی ضرورتیں پوری ہوئی دین اللہ کے خزانے سے کھینچتا ہے کیا کرتا ہے اللہ کے خزانے سے کھینچتا ہے نعمتوں کو اس لیے بھائی ایک بات سمجھ میں آئی کہ انسانیت کے مسائل کا حل کس میں ہے بولو نا ذرا زور سے چیزوں میں تو نہیں ہے ہاں اللہ نے انسانیت کے مسائل کا حل دین میں رکھا ہے دین کے علاوہ کہیں نہیں رکھا دین کہتے کسے ہیں دین کسے کہتے ہیں دین کہتے ہیں اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال کرنا اس کا نام دین ہے اسی میں بندے کی کامیابی ہے سر سے پیر تک پورا جسم ہے نا اس جسم پر اللہ کے دو احکامات ہر وقت لاگو ہوں گے ایک حکم کرنے کے اعتبار سے ایک حکم نہ کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا کہ جس چیز کو اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اپنے جسم سے ہرگز وہ چیز نہ کروں اس کا نام دین ہے اور جس چیز کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اپنے جسم سے وہی کام کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کروں گا اس کا نام دین ہے اور اس دین میں اللہ نے بندوں کی کامیابی رکھی ہے جو اس کا پابند بن کر زندگی گزار لیں تو اللہ کے نزدیک اس کا سونا بھی مقبول اس کا چلنا بھی مقبول اس کا دیکھنا بھی مقبول اس کا استنجا خانہ بیت الخلاء میں جانا اور آنا بھی مقبول اور اس کا تھوکنا بھی مقبول ان عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے اور قبولیت کے لائق اللہ کے نزدیک وہی چیز ہے جو دین بنے گی اور جو دین نہیں بنے گی پھر وہ عمل کتنا ہی بڑا ہو اللہ کے نزدیک مردود ہیں دین کے علاوہ کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کریں گے اور آخرت اسی دین پر بنے گی آخرت اعمال پر بنے گی چیزوں پر جیسے دنیا نہیں بنے گی ایسے آخرت بھی نہیں بنے گی ایسے ہی دین پر جیسے دنیا بنے گی اللہ دین پر آخرت کو بھی بنائیں گے اور دین میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے دین میں سب سے پہلا عمل کیا ہے بولو نا بھائی اللہ پر ایمان کہ دین کے قبولیت کا راستہ ہی یہاں سے کھلتا ہے اور آخرت اسی کی بنے گی اور دنیا بھی اسی کی بنے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور اگر اللہ پر ایمان لا لیا تو یہ فٹ پاتھ پر رہنے والا ہو بغیر ساز و سامان کا ہو اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اگر ایمان اس کے پاس ہیں تو اللہ کے نزدیک ایسا بندہ ساتوں زمین اور آسمان کی پوری مخلوق سے زیادہ قیمتی ہے بقول مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ ایمان کے ساتھ جو بندہ اس دنیا میں زندگی گزار لیں اور ایمان کے ساتھ مر جائیں اللہ کے نزدیک ایسا بندہ سارے فرشتوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور اس ایمان پر اللہ اس کی آخرت کو بنائیں گے آخرت کس پر بنتی ہے ایمان پر بنتی ہے جس کے پاس ایمان ہوگا اللہ اس کی آخرت بنائیں گے اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا صاف بار بار قرآن پاک میں اعلان کر رہے ہیں ان ان اللہ لا یغفر یشرک ما دون شرا لمن یشاء اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے بےمانی کو معاف نہیں کریں گے وزیر ہو صدر ہو نبی کی بیوی ہو نبی کی اولاد ہو نبی کا باپ ہو اگر بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اگر ایمان کے ساتھ چلا گیا یہ نبی کی اولاد نہیں ہے نبی کا رشتہ دار نہیں ہے اعلیٰ خاندان والا نہیں ہے مال والا بھی نہیں ہے بہت بڑی حیثیت والا بھی نہیں ہے دنیا میں تو دنیا میں آخرت میں سارے انسانوں کے بیچ میں اس کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت کے بعد کہ بہت سے انبیاء لوگوں کی شفاعت کر کے لے جائیں گے صحابہ شفاعت کر کے لے جائیں گے علماء شفاعت کر کے لے جائیں گے حفاظ سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے اس کے باوجود بھی ایک بڑا مجمع موجود ہوگا اللہ فرمائیں گے میرے بندو تمہارا کیا وہ کہیں گے اللہ ہمیں کوئی نہیں جانتا ہمیں کوئی نہیں پہچانتا لیکن ہم نے دل کی سچائی کے ساتھ یہ اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کہ تیرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے بس ہمارے پاس اتنا جملہ ہے اللہ فرمائیں گے میرے بندو تمہیں کوئی نہ جانتا ہو نہ جانے تمہارا رب تمہیں جانتا ہے ہر اس آدمی کو میں جنت کی راہ پر جانے کا حکم دے رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہاں کھڑا ہے کہ جی کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا صرف اس کلمے کی بنیاد پر جنت میں جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لوگ قبروں سے اٹھیں گے کسی کے پاس نور ہوگا پہاڑوں کے برابر اس کا ایمان اتنا بڑا ہوگا کسی کے پاس کے برابر کسی کے پاس درخت کے برابر کسی کے پاس قد آدم کے برابر کسی کے پاس نصف قد آدم کے برابر اور فرمایا باری بہت آخری درجے کے لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جن کے پاس ایمان کا اتنا کم نور ہوگا کہ ان کے پیر کے ناخن کے صرف انگوٹھے پر چمک رہا ہوگا انگوٹھے کے صرف ناخن پر صحابہ نے کہا حضور یہ ایمان کیا کام آئے گا فرمایا اللہ کی قسم یہی ایمان ان کو جنت میں داخل کروائے گا ایمان سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ایمان ہے ایمان واحد چیز ہے جو اللہ کی طرف سے مغفرت کو کھینچتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز مغفرت کو نہیں کھینچ سکتی اگر یہ ہے تو کتے کو پانی پلا دینے پر مغفرت ہو جائے گی اگر یہ ہے راستے سے پتھر ہٹا دینے پر مغفرت ہو جائے گی اگر یہ ہے سارے گناہوں کے پہاڑ لے جانے پر اللہ کسی بہانے سے مغفرت کر دیں گے اور اگر یہ نہیں ہے تو نبی کو پالنے پر بھی مغفرت نہیں ہوگی اگر ایمان نہیں ہے تو نبی کا ساتھ دینے پر بھی مقفرت نہیں ہوگی اگر یہ ایمان نہیں ہے تو نبی کی رشتہ داری پر بھی مغفرت نہیں ہوگی اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پوری زندگی غار میں بیٹھ کر عبادت میں گزارنے پر بھی مغفرت نہیں ہوگی کہ مغفرت کا سبب جو ہے وہ صرف ایمان ہے ایمان کے علاوہ کسی چیز میں اللہ نے مغفرت نہیں رکھی ہے اعمال اس وقت سبب بنیں گے جب ایمان کے ساتھ ہوں گے تو مغفرت کا سبب بنیں گے ورنہ ایمان اگر نہیں ہے تو اعمال کے راستے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور اگر ایمان ہے تو ایمان ہے تو علماء فرما رہے رحمت حق بہانہ جو اللہ کی رحمت تو پھر ایمان والوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈنے گی کیا ڈھونڈے گی ہاں بہانے ڈھونڈے گی یا تو دنیا میں توبہ کی توفیق دے کر معاف کر دیں گے یا تو دنیا میں توبہ کی توفیق دے دیں گے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی نے سارے گناہ کیے سارے گناہ کیے کہیں قتل کیے ڈاکے ڈالے زنا کیا چوریاں کی شراب پی رشوت لی جھوٹ بولا سارے گناہ کر دیے اور زندگی پوری ایک گناہوں میں گزر گئی میں اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ ایک دن مر کر تو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے نا اس زندگی کے ساتھ کیسے کھڑے رہوں گا دل میں کیا پیدا ہوا بولو نا ندامت پیدا ہوئی نا شرمندگی کہ اس زندگی کے ساتھ اب آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں اس کے دل میں یہ ندامت اس کے اپنے قوت اور بلبوتے پر پیدا ہوئی یا اللہ نے پیدا کی بولو نا بھائی ضرورت نہیں ہے اس کی نہیں واقعی ضرورت نہیں ہے نہیں ہٹا دو اور بولو بھائی ارے اس کے دل میں یہ ندامت جو پیدا ہوئی ہے یہ اپنی ذات سے پیدا ہوئی اللہ نے کی بولتے ہی نہیں اللہ نے کی نا کہ ایمان والا ہیں اگر اس کے دل میں ندامت پیدا نہیں ہوگی تو اس کی مغفرت کا سبب کیا بنے گا تو اللہ نے ندامت پیدا کر دی اب وہ گیا ایک آدمی سے پوچھا کہ میں نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں میری مغفرت کا راستہ کیا کہا بھائی دیکھو یہ شہر ہے نا وہ شہر میں چلے جاؤ وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کرو ان کو بھی توبہ کے لیے کہو وہ تیرے لیے توبہ کریں تو بھی استقبار کر اللہ تیری شاید مغفرت کر دیں وہ شہر کی طرف چلا اس کا موت کا وقت آ گیا اب موت کا فرشتہ آیا اس نے روح قبض کیا جیسے روح قبض کی تو عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے دونوں آئے تو رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ جی ہم لے جائیں گے کیونکہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی توبہ کے لیے جا رہا تھا عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم لے جائیں گے ابھی اس نے توبہ نہیں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فرشتوں میں جھگڑا ہوا تو اللہ سے کہا اللہ کیا کریں اللہ نے کہا زمین کو ناپو جہاں سے چلا تھا وہاں سے دور ہو گیا اور اس بستی کے قریب ہو گیا جہاں توبہ کے لیے جانے والا تھا رحمت کے فرشتے لا لیں اور اس بستی سے دور ہے جہاں سے چلا تھا وہاں سے قریب ہے تو عذاب والے لا لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے زمین کے تناؤ کو حکم دیا کہ میرے بندے کے لیے سکڑ جا تاکہ اس کی رحمت کا بہانہ مل جائیں اس کی مغفرت کا بہانہ مل جائیں تو اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا تو جب ناپا گیا تو اس بستی کے قریب تھا رحمت کے فرشتے لے کر چلے گئے یا تو دنیا میں ندامت پیدا کریں گے اور ندامت پیدا کر کے دنیا میں توفیق دے دیں گے ورنہ ایمان ایسی نعمت ہے کہ اللہ آخرت میں اس کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈیں گے اپنے طور پر معاف کر دیں گے یا تو کوئی بہانہ ڈھونڈ کر معاف کر دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ دو بندوں کو بلائیں گے اور کہیں گے ان کے نام اعمال کا کیا فرشتے کہیں گے اللہ دونوں کے نام اعمال گندے دونوں کے گناہ ہی گناہ نیکیاں ہی نہیں پلڈے ان کے گناہوں کے بھاری ہے کہیں گے جا جہنم میں چلو تو ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک وہیں کھڑا رہے گا تو دوڑتا ہوا جائے گا نا اللہ اس کو بلائیں گے بابا ادھر ادھر ادھر کہاں جا رہا تو کہے گا اللہ جہنم میں جا رہا ہوں تو اللہ کہیں گے جہنم جانتا ہے کسی کہتے ہیں اتنا بھاگتا ہوا جا رہا ہے کہ اللہ جانتا ہوں بہت سخت عذاب کی جگہ ہے بڑے سانپ اور بچھو ہے بڑی آگ ہے تو اللہ کہیں گے ایسے جا رہا ہے تو کہیں اللہ میرے دل میں یہ خیال آیا زندگی میں اپنے رب کا کوئی حکم نہیں مانا آج جہنم میں جانے کا ہی حکم صحیح خوشی سے مان لوں اللہ کہیں گے بندے میرے حکم کی تو نے آج رعایت کی جا میں نے تیری مغفرت کر دی اسے کہیں گے تو کیوں نہیں گیا وہ کہے گا اللہ آپ نے میرے گناہوں کو دیکھا نا تو غصہ ہو گئے آپ اس لیے جہنم میں جانے کے لیے کہا میں اس امید میں کھڑا ہوں جب آپ میری طرف دیکھو گے تو میں بہت کمزور ہوں نا آپ کو رحم آ جائے گا تو آپ معاف کر دیں گے اللہ فرمائیں گے بندے تجھے اب بھی میری رحمت کی امید ہے جا تجھے بھی معاف کر دیا اب آپ یہ بتلاؤ چلو یہ واقعی تو اپنی جگہ آپ یہ بتلاؤ کہ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل جیسے فرشتے کو ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے بڑے نبیوں کو قیامت میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی وہ اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے اتنا خوف ہوگا ان کو یہ بات کرنے کی ہمت دے گا کون ارے بولو نا اور ایسی بات کر لے تاکہ تیری مغفرت ہو جائے سجھائے گا کون بولو نا ہاں یہ ایمان کی برکت ہے ورنہ فرشتوں کا پتہ پانی ہو رہا ہے صحابہ کا اور انبیاء کا پتہ پانی ہو رہا ہے اور یہ اللہ سے اتنی اچھی بات کر رہا ہے وہ تو اللہ ہمت دیں گے نا اور سجائیں گے کہ بندے بات کر لے تاکہ کوئی تو بہانہ ملے نا ایک آدمی کو بلائیں گے بہت گناہ زیادہ کہ پھینک دو جہنم میں تو فرشتے چلے جا کر پھینک دیں گے بہت چلائے گا بہت چلائے گا بہت چلائے گا تو اللہ تو جانتے ہیں نا اس کے باوجود پوچھیں گے فرشتے سے مالک سے کیوں چلا رہا ہے کون ہے یہ بہت ہی چلا رہا ہے کہ اللہ وہ فلاں بندہ ہے کہ نکالو اس کو کہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کہیں گے تکلیف کے لیے تو ڈالا جہنم میں سونے کے لیے ڈالا تھوڑی تجھ کو تو نے گناہ اتنے کیے ظالم اس لیے تو جہنم میں میں کہا کہ اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کہیں گے تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ ایک گزارش ہے جہنم سے نکال کر دروازے پر بٹھا دے وہاں سے نکال دے خالی اللہ کہیں گے اچھا بندے اس کے آگے تو کچھ نہیں بولے گا اگر ہم اتنا کر لیتے کہ اللہ تیری عزت کی قسم اس کے آگے کچھ نہیں بولوں گا صرف جہنم سے نکال کر دروازے پر بٹھا دے اللہ کہیں گے اچھا اس کو نکال دو جہنم کے دروازے پر بیٹھا تھوڑے سال گزریں گے تو پھر چیخ پکار کرے گا اللہ کہیں گے اب کیوں چیخ رہا ہے کہیں اللہ جہنم کے دروازے پر بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے تھوڑا ذرا جنت کے دروازے کی طرف وہاں بٹھا دینا تاکہ تھوڑی راحت ہو جائے اللہ کہیں گے بندے تو نے تو کہا تھا نا میں کچھ نہیں بولوں گا پھر تو نے بولا کہ اللہ آخری مرتبہ تیری قسم اس کے بعد کچھ نہیں بولوں گا اتنا کر دیں اللہ کہیں گے اچھا اس کو جنت کے دروازے پر لے جاؤ وہاں لے جا کر بٹھا دیں گے تھوڑے سال کے بعد پھر چیخ پکار کرے گا اللہ کہیں گے اب اب کیا کیوں چیخ پکار کر رہا ہے کہ اللہ وہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر جو ہے نا تھوڑا جی چاہ رہا ہے ایک مرتبہ ذرا جنت گھوم کر آ جانے دینا <laughs> اللہ کہیں گے بندے جنت گھوم کر آ تو نے تو کہا تھا کچھ بھی نہیں کہوں گا پھر کہا کہ اللہ اب تیری عزت کی قسم اب کچھ نہیں کہوں گا آخری مرتبہ اتنی اتنی گزارش قبول کر لے اللہ فرشتے سے کہیں گے اچھا اس کو جنت میں داخل ہو دیں تو یہ گھوم کر آ جائے گا جنت سے نکلے گا ہی نہیں تو اللہ اللہ فرمائیں گے بندے آ باہر تو تو صرف گھومنے چکر مارنے گیا تھا نا تو وہ کہے گا نہیں آتا اللہ کہیں گے کیسے نہیں آئے گا اس لیے نہیں آؤں گا تیری شان کے خلاف ہے بندے کو جنت میں ڈال کر پھر نکالے گا صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کیا تو خود اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کے دار نظر آ گئے اللہ فرمائیں گے ارے بندے تو نے دے دیا اچھا جا جنت میں رہ لے اب اتنی ہمت اس کو کون دے گا میرے بھائیوں ہم جانتے نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں اس پر جان دی جا سکتی ہے اس پر خاندان قربان کیا جا سکتا ہے اس پر علاقہ قربان کیا جا سکتا ہے اس پر ساری دنیا قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا ایمان سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے ارے کچھ نہیں بھی ہوا نا کچھ نہیں ہوا نہیں گیا جنت میں تو علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ سارے انسانوں کے ساتھ بہمانوں کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے تو پھر فرشتوں کو کہیں گے جاؤ جتنوں کے ایمان کو تم جانتے ہو ان کو باہر نکال کر لاؤ پھر فرشتے سے پوچھیں گے سب کہ اللہ جتنوں کو ہم جانتے تھے سب آگئے اب ہم نہیں جانتے کوئی ایمان والا ہے اللہ فرمائیں گے تم نہیں جانتے ہو لیکن میں جانتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اپنا ہاتھ جہنم کے اندر ڈالیں گے اور ایک مٹھی بھر کر انسانوں کو نکالیں گے اس مٹھی میں سارے انسانوں نے اور سارے فرشتوں نے جتنی لوگوں کی سفارش کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی ایک مٹھی میں انسان ہوں گے اور اللہ ان سب کو نکال کر کہیں گے ان کے ایمان کو ان کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آج ان سب کو میں جنت میں ڈال رہا ہوں اور سب سے آخر میں جس کو جنت سے جہنم سے نکالیں گے جانتے کتنی جنت دیں گے سب سے آخیر میں ایمان کی برکت سے جو جنت سے نکلے گا جہنم سے نکلے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندے کو سب سے آخیر میں اب اس کے بعد کوئی ایمان والا جہنم میں نہیں سب سے آخری کتنے کروڑوں سال کے بعد نکلے گا اللہ ہی جانتے ہیں اس سے پوچھیں گے بندے جہنم سے نکال دیا تجھے کتنی جنت دیں وہ کہے گا اللہ جنت کیا مانگو جہنم سے نکال دیا آپ نے یہ آپ کا بہت بڑا احسان میں کیا مانگوں کہ اچھا اتنا دے دیں جس شہر میں تو رہتا تھا کہ اللہ اللہ یہ تو تو بہت بڑی جنت ہو گئی پھر فرمائیں گے اچھا اتنا دے جتنے جس ملک میں رہتا تھا پورے ہندوستان کے برابر کہ اللہ یہ تو بہت ہی بڑی جنت ہو گئی اللہ فرمائیں گے اچھا جس دنیا میں تو رہتا تھا مشرق تھا مغرب شمال تھا جنوب دنیا جتنی بڑی تھی اللہ نے ایسی نعمت دی ہے جس نعمت کا کوئی بدل نہیں کہ ایمان کا کوئی چیز بدل نہیں ہے ایک دوسری ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان ہی ایک ایسا عمل ہے کہ ہر آدمی کے اپنے کام آئے گا کسی ایک کا ایمان دوسرے کے کام ہرگز نہیں آئے گا اس لیے ہر آدمی کو اپنا ایمان لے کر جانا ہے اور ایمان کہتے کسے ہیں کہ بھائی ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا اس کی صفات کے ساتھ اللہ کو ماننا اس کی صفات کے ساتھ صرف اللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے اچھی طرح ذہن میں رکھیں اللہ ہیں صرف اس بات کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے ورنہ قرآن پاک میں اللہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکے والوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور تم کو پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ ہے اللہ کو تو یہ بھی مانتے ہیں پھر ایمان والے کیوں نہیں ہیں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی صفات کو نہیں مانتے ہیں اللہ کو ماننا اس کی صفات کے ساتھ کہ اللہ ہیں کیسے ہیں اللہ اللہ عہد اللہ ہیں اکیلے ہیں تنے تنا ہیں کوئی ان کا ساتھی نہیں کوئی ان کا شریک نہیں کوئی ان کے جیسا نہیں کوئی ان کی مثال نہیں کوئی ان کا مشابہ نہیں وہ ہر چیز سے پاک ہر عیب سے پاک کھانے سے پاک سونے سے پاک اونگنے سے پاک ہر عیب سے پاک ہیں ہر شکل سے پاک ہیں اور کیسے ہیں اللہ پوری مخلوق ان کی محتاج ہیں اور وہ اپنی مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہیں اللہ کی محتاج ہیں جبرائیل اللہ کے محتاج ہیں ذرہ اللہ کا محتاج ہیں پہاڑ اللہ کا محتاج ہیں قطرہ اللہ کا محتاج ہے سمندر اللہ کا محتاج ہیں اب دیکھو دو دو مخلوق میں نے عرض کیا ہے اب ان دونوں کو دیکھو کہ چیونٹی بہت حقیر بہت چھوٹی اور جبرائیل پیر ساتویں نیچے سر ساتویں آسمان کے اوپر یہ بہت کمزور وہ بہت قوی لیکن محتاج کیسے ہیں کیوں بھائی چیونٹی زیادہ جبرائیل کم بولو نا ارے یہ چھوٹی ہے وہ اتنے بڑے ہیں تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا فرق ہے ہاں ایمان کہتے ہیں اس یقین کا ہونا کہ چیوٹی اپنے پیدا ہونے میں چیوٹی اپنے پلے میں چیوٹی اپنی بقا میں چیوٹی اپنے مٹنے میں جتنی محتاج ہیں اللہ کی قسم برآ ہی جبرائیل بھی اپنے پیدا ہونے میں اتنی محتاج جبرائیل بھی اپنے پلنے میں اتنی محتاج جبرائیل بھی اپنے بقا میں اتنی محتاج اور جبرائیل بھی اپنی فنا میں اتنی محتاج چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو اللہ کے سب یکساں محتاج ہے اور اللہ نہ اپنی چھوٹی مخلوق کے محتاج ہے نہ اپنی بڑی مخلوق کے محتاج ہے سب ان کے ارادوں میں جکڑے ہوئے ہیں وہ کسی کے ارادے کے پابند نہیں ہیں وہ امرک ان کے مالک ہیں جس چیز کا ارادہ کر لیں پوری مخلوق چاہیں تو بھی وہ چیز ہو جائے گی پوری مخلوق نہ چاہے تب بھی وہ چیز ہوگی ساری مخلوق کے ارادے اللہ کے ارادے کے پابند ہیں اللہ کا ارادہ اپنی مخلوق میں کسی کا پابند نہیں ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون کہ اللہ کسی چیز کا امر دے لیں صرف ارادے کے ساتھ تو وہ چیز ہو جائے گی ساتوں زمین اور آسمان کو اللہ عمر دے دیں آٹے کی طرح پس جاؤ اس ارادے کے ساتھ آنے واحد میں ساتوں زمین اور آسمان آٹے کی طرح پس جائیں گے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّلَتْ وَإِذَا الْحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُدِّلَتْ یہ سب کیسے ہوگا اللہ کے ارادے سے ہوگا چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی سورج کا نور ختم ہو جائے گا سورج ٹوٹ جائے گا چاند ٹوٹ جائے گا ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے سمندروں کا پانی بن جائے گا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہواوں میں اڑیں گے کس کے کرنے سے ہوگا ایک اللہ کے ارادے سے ہوگا وہ ان کا ارادہ اصل ہیں وہ چاہیں تو جس پوری زندگی پورا زمانہ مشرق سے نکالتے رہے سورج کو قیامت سے پہلے اپنے ارادے کو اپنی طاقت کو بتلائیں گے سورج کو روک دیں گے اور مغرب سے نکال کر بتائیں گے کہ کرنے والے ہمیں سورج اپنی مرضی سے نہیں چلتا چاند اپنی مرضی سے نہیں چلتا مخلوق اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آتی اور اپنی مخلوق سے اپنی مرضی سے نہیں چلتی سورے اللہ کی مرضی میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ ایسے ارادے والے ہیں اگر وہ ارادہ کر لیں جنت کے بارے میں اللہ صرف ارادہ کر دیں کہ یہ جہنم کی طرح تکلیف دینے والے بن جائے اپنی نعمتوں کے ساتھ اپنے باغات کے ساتھ اپنی نہروں کے ساتھ اپنے محلات کے ساتھ اپنے حور و غلمان کے ساتھ جہنم سے زیادہ تکلیف دینے والی بن جائیں اگر اللہ ارادہ کر لیں کہ جہنم نعمتوں والی اور راحت والی بن جائیں تو جہنم اپنے سارے عذاب کے ساتھ جنت سے زیادہ راحت والی بن جائیں کہ جنت اور جہنم اللہ کے ارادے میں جکڑے ہیں ساری مخلوق اللہ کے ارادے کی پابند ہے وہ کسی کے پابند نہیں ہے سب ان کے محتاج ہے وہ کسی کے محتاج نہیں ہے وہ کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں کرتا نہ ملک سے ہوتا ہے نہ مال سے ہوتا ہے نہ عہدوں سے ہوتا ہے نہ ڈگریوں سے ہوتا ہے نہ ہتھیاروں سے ہوتا ہے نہ اقلیت سے ہوتا ہے نہ اکثریت سے ہوتا ہے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے کسی سے نہیں ہوتا یہ ہے لا الہ ایک اکیلے تنہ تنہا اللہ سے ہوتا ہے یہ ہے اللہ اور مقصود اس کا یقین دل میں پیدا کرنا ہے مقصود کیا ہے کہ اس کا یقین دل میں پیدا ہو کہ مخلوق سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے جب یہ یقین پیدا ہوگا تو پھر یہ یقین انسان کو ہر اس چیز سے روکے گا جو غلط ہیں کہ جی اللہ سے ہوتا ہے پیدا کرنے والے اللہ ہیں پالنے والے اللہ ہیں اللہ پالتے ہیں جب یہ یقین بنے گا تو آدمی رشوت لے گا جھوٹ بولے گا ناک تول میں کمی کرے گا مال میں ملاوٹ کرے گا مسجد مدرسوں کا مال کھائے گا اپنی ماں کا اپنی بہنوں کا حق مارے گا کہ جنہیں جی روزی کے مالک اللہ ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا پوری مخلوق کی روزی کے ذمہ دار ہم ہیں ارے میرے بندو جس روزی کو تم زمینوں میں ڈھونڈ رہے ہو وہ زمینوں میں نہیں ہے وہ تو آسمانوں میں ہیں اللہ اتارتے اور جس کی جتنی روزی ہے وہ پورا کیے بغیر مرے گا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جیسے موت تمہیں ڈھونڈتی ہے جیسے موت تمہیں ڈھونڈتی ہے جہاں لکھی ہے جس وقت لکھی ہے وہاں پر آ کر رہے گی اور اسی وقت آ کر رہے گی نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا نہ ایک سیکنڈ پیچھے کہ ہوگا جہاں ہے وہاں پر ملے گی آئے گی نہیں آئے گی حضرت علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا میری عمر پوری ہو گئی لیکن میری تمنا یہ ہے کہ کچھ اور دن زندہ رہوں کچھ اور سال زندہ رہوں تاکہ اللہ کی عبادت زیادہ کروں دین کی محنت زیادہ کروں تو فرشتے نے کہا یہ میرا ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے یہ حضرت اسرائیل کا ڈپارٹمنٹ ہے چلو ان سے ملیں گے بیٹھو پر پر بٹایا پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھے آسمان پر پہنچے چوتھے آسمان کے فرشتوں نے پوچھا کون تو فرشتے نے کہا یہ اپنے نبی ہے ادریس ادریس اوپر جانا چاہتے ہیں کیوں کہ جی وہ اسرائیل سے ان کو ملنا ہے تو کہیں لو آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں اور اسرائیل خود ہی نیچے آ رہے ہیں یہ چوتھے آسمان پر تو حضرت ادریس کو انہوں نے سائٹ میں کھڑا کیا کہا میں ذرا بات کر کے آتا ہوں تو حضرت اسرائیل سے ملک الموت سے کہنے لگے وہ اپنے حضرت ادریس ہیں نا نبی جانتے ہو کہ جی ہاں جانتا ہوں کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی عمر کچھ بڑھ جائیں آپ ایسا ہو سکتا ہے کیا تو ملک الموت نے کہا پہلے تو یہ بولو کہ حضرت ادریس ہے کہاں تو انہوں نے کہا یہ کیا چوتھے آسمان پر کھڑے ہیں تو حضرت ملک الموت مسکرائے تو کہے کہ جی کیوں مسکرا رہے ہیں کہ اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ابھی اللہ کا حکم آیا ادریس کی روح قبض کرو چوتھے آسمان پر کہاں کرو تو میں سوچ رہا تھا اللہ چوتھے آسمان پر ادریس کہاں سے آئیں گے یہ یہاں کیسے ملیں گے وہ تو زمین پر ہے نا کہ آسمان پر تھوڑی کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے تو کہ جی لو انہی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اور آ گئے فرشتے کے ساتھ اس لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں انہو کان صدیقا نبی وہ مکانا نہ اس کی بہت ساری تفسیروں میں تفسیر میں یہ واقعہ بھی مفسری نے بیان کیا ہے تو جہاں ہے سات زمین سات تو زمین کے نیچے چلا جا موت آئے گی نہیں آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جیسے موت آدمی کو ڈھونڈتی ہے ایسے اس کی روزی اسے ڈھونڈتی ہے کیوں جھوٹ بول کر اپنی روزی خراب کرنی کیوں رشوت لے کر اپنی روزی خراب کرنی کیوں سود میں ملوث ہو کر اپنی روزی محلہ روزی کو خراب کرنی ہے جب وہ خود ہی ڈھونڈ رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے آنا طے ہے تو اپنا برتن پاک رکھو نا کیسے رکھو ہاں پاک رکھو تاکہ اللہ کی طرف سے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ رکے گھوڑا ساتھ تھا تو گھوڑے کو باندھا پھر آگے جانے لگے شاید نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے تو ایک آدمی نے ذرا کہا بھائی ادھر ادھر یہ ذرا گھوڑا سنبھال میرے آنے تک اس نے کہا جی ٹھیک ہے سنبھالتا حضرت علی گئے واپس آ کر دیکھے تو گھوڑے کی زین غائب حضرت علی کہا اے اللہ اس نے تو چوری کر لی چوری کر کے چلا گیا اب حضرت علی جو ہیں نماز سے جب واپس آ رہے تھے نا تو آتے آتے یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ اتنی دیر اس نے میرے گھوڑے کی حفاظت کی اس لیے میں اس کو تین درم جو ہے اجرت دوں گا کہ بھائی اتنی دیر تو کھڑا رہا نا تین دھرم لے لینا اب تو تو زینی چوری کر کے چلا گیا حضرت علی گئے بازار کہ جی دوسری خریدیں گے زین کے سفر کیسے کریں اب بازار میں جب ڈھونڈنے لگے نا تو ان کو اپنی زین نظر آئی تو دکاندار سے کہنے لگے بھائی یہ تو میری ہے میں کہا بھائی آپ کی نہیں ہے ابھی ایک آدمی بیچ کر گیا کہ کتنے میں بیچا کہ تین درم میں بیچا حضرت علی نے مسکرایا اور اس کو جتنی قیمت اس نے بولی وہ دیکھ کر واپس لے لیا اور پھر میں کہا میں نے بھی ارادہ کیا تھا تین درم دینے کا اگر تھوڑا صبر کر لیتا تو حلال سے ملتا جلد بازی کر کے اپنی روزی حرام کر دی ملے تین ہی نا کتنے ملے جھوڑ بول کر زیادہ کما لیں گے ناک تول میں کمی کر کے زیادہ کما لیں گے پڑوسی کی زمین دبا کر زیادہ کما لیں گے ماں بہن بھائی کا حق مار کر زیادہ کما لیں گے کہ جی ملنی اتنی ہے جتنی اللہ کی طرف سے طے ہے پوری مخلوق جمع ہو جائے ایک دانہ نہیں بنا سک بڑھا سکتی پوری مخلوق جمع ہو جائے ایک دانہ گھٹا نہیں سکتی اس لیے کرتے کون ہیں بولو نا بھائی اللہ اللہ کے علاوہ کسی سے ہوتا ہی نہیں ہے تنہ تنہا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اب اللہ کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے کرتے اللہ ہیں اللہ کے کرنے کا کوئی ضابطہ ہے یا نہیں کہ اندھا دھن کرتے ہیں جس کو چاہے فیل کر دیے جس کو چاہے پاس کر دیے جس کو چاہے کامیاب کر دیے جس کو چاہے ناکام کر دیے ایسا ہے یہ رشتہ داری ہے یہ ذاتی دشمنی ہے اللہ کی ذاتی دشمنی بھی کسی سے نہیں اور اللہ ظلم کرتے ہی نہیں ہے اور اللہ کی رشتہ داری بھی کسی سے نہیں تو کامیابی ناکامی کا ضابطہ کیا ہے کس کو کامیاب کرتے ہیں کس کو عزت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کس کو ملے گی اس کو جس کو اللہ دیں گے اللہ کس کو دیتے ہیں تو پوری انسانیت کے لیے ایک ضابطہ اللہ نے قیامت تک کے لیے بنا دیا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور جو اللہ سے کروانا چاہتا ہے اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کروانے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے اور شخصیت حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مقام آپ کا ہے آپ سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر پوری مخلوق میں کوئی نہیں جو آپ کے طریقے پر چلنے وہ اللہ کا محبوب جو آپ کے طریقے پر چلنے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے اور نفرت ہر زندگی سے اللہ کو نفرت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھائیں چاہے وہ وزیر کی ہو چاہے وہ صدر کی ہو چاہے وہ کروڑ پتی کی ہو چاہے وہ ٹرسٹی کی ہو چاہے وہ اپنے وقت کے بادشاہ کی ہو ہر وہ زندگی اللہ کے نزدیک مردود ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھائیں ایک ہی زندگی کامیابی کا رابطہ ایک ہی زندگی اللہ کو پسند ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لیے آپ کو دنیا میں بھیج کر جو زندگی اللہ کو پسند ہے اس کے مطابق آپ کی زندگی گزرا کر بتلا دی اور قیامت تک کے لیے اس کو زندہ رکھا کسی کی زندگی قیامت تک کے لیے زندہ نہیں ہے کسی کا چلنا کسی کا ہنسنا کسی کا دیکھنا کسی کا سونا کسی کا کھانا کسی کا بات کرنا کسی کا حرکت کرنا پوری دنیا میں کسی کا محفوظ نہیں ہے صرف واحد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی وجہ یہ ہے کہ ان اداؤں میں انسانیت کی کامیابی ہے اس لیے اس کو محفوظ رکھا ہے باقی کسی میں تو کامیابی ہے ہی نہیں نا تو اللہ اس کو محفوظ کیوں لگتے کسی بادشاہ کی زندگی محفوظ ہے کسی وزیر کی زندگی محفوظ ہے ارے دادا پر دادا دادا نکر دادا بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے یہ سارے بیٹے اور یہ سارے پوترے اپنے دادا سے پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی نہیں بتا سکتے اپنے دادا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی گھریلو زندگی مسجد کی زندگی آپ کی صبح آپ کی شام آپ کا ہنسنا آپ کا رونا آپ کا خرچ کرنا آپ کا فاقے کے ساتھ رہنا آپ کا سونا آپ کا اٹھنا ہر ہر چیز قیامت تک محفوظ ہے نہیں ہے اور ہر سنت قیمتی کتنی ہر سنت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نماز کی سنت روزے کی سنت حج کی سنت زکوٰۃ کی سنتیں فرماتے تھے یہ تو بڑی بڑی سنتیں ہیں کیونکہ بڑی بڑی عبادتوں کی سنتیں ہیں فرماتے تھے سب سے ادنا درجے کی ہے نہیں ادنا لیکن اگر ہم اپنے حساب سے لے لیں کہ استنجا میں داخل ہونے کی سنت کہ الٹے پیر سے سنڈاس میں کون سے پیر سے جائیں الٹے پیر سے فرماتے تھے یہ سنت ہیں تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی قسم صرف یہ ایک سنت اللہ کی نگاہ میں ساتوں زمین کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ ساتوں زمین کے خزانے کی وہ قیمت نہیں ہے جتنی قیمت اللہ کے نزدیک اس سنت کی ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی کوئی ہے ہی نہیں اور شخصیتیں لوگ شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں شخصیتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی کوئی آدمی دس مرتبہ قسم کھا لیں اپنی قسم میں حانس نہیں ہوگا شخصیت صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک ایک ہی شخصیت ہے نا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلان کر دیا قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کو کہ اے لوگوں تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے تمہاری عقل ساتھ دے نہ دیں نفع نظر آئے نقصان نظر آئے ما وما رسول فخصو وہ اچھی طرح سن لو سمجھ میں آئے یا نہ آئے جو ہمارے نبی دے دے لے لو اپنی عقل کے گھوڑے نہ چلاؤ کیونکہ ہمارے نبی جو کہہ رہے ہیں جو دے رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں دے رہے ہیں اللہ چاہتا ہے اس کو دینا جو کہہ رہے ہیں کس کی مرضی سے کہہ رہے ہیں کیوں بھائی جو تمہیں کہہ رہے ہیں کس کی مرضی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے صرف وہ بات نکلتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہی بن کر نکلتی ہے تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں جو کلے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں اس لیے جو تمہیں دیں اسے لے لو نفع نظر آئے تب بھی لو نقصان نظر آئے تب بھی لو اگر نقصان نظر آ رہا ہے یہ تمہاری عقل کی کمزوری ہے یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے نقصان رکھا ہی نہیں ہے سوائے نفع کے کچھ نہیں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کی طرف سے آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آئے گی ایمان والوں کے لیے اور عزت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے محبوبیت کا راستہ کہ دنیا میں محبوبیت چاہتے ہیں تو دنیا میں محبوبیت اس کو ملے گی جو اللہ کا محبوب بن جائیں محبت تو اسے کہتے ہیں عزت تو اسے کہتے ہیں جو دلوں کے اندر ہو اور ذات سے ہو کس سے ہو ذات سے ہو چیزوں سے نہیں ابھی تو لوگ محبت اور عزت چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جی جس کو منسٹر جس کو تخت میں عہدہ مل گیا تو لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں عزت کر رہے ہیں اس کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں اور جا تخت سے اترا کل تک جو سلام کرنے والے تھے وہی ٹماٹے مار رہے ہیں مارتے نہیں مارتے کہ جی کل تک تو سیٹ اس کو سلام کر رہا تھا آج عہدے سے اتر گیا تو فقیر کے پاس سے گزر رہا ہے گٹر اور پیخانے کے صاف کرنے والے کے بازو سے گزر رہا ہے تو وہ بھی اسے سلام کرنا نہیں چاہتا تو عزت عہدے کی تھی اس کی تھی چیزوں کے راستے سے جو عزت ملے وہ عزت اصل نہیں ہے وہ خوش کرنے والی نہیں ہے ایک بزرگ اپنے شاگرد سے ساتھ چل رہے السلام علیکم تو کہا پہنچا دوں گا دوسرے نے کہا السلام علیکم کہیں جی پہنچا دوں گا تیسرے نے کہا السلام علیکم پہنچا دوں گا سینکڑوں آدمیوں نے سلام کیا اور یہ سب کو جواب دے رہے پہنچا دوں گا پہنچا دوں گا پہنچا دوں گا تو شاگرد نے کہا حضرت السلام علیکم کا وعلیکم السلام تو آج تک سنا تھا پہلی مرتبہ پہنچا دوں گا یہ کون سا جواب ہے تو نے کہا گھر تو چل گھر پہنچنے کے بعد کہا اس زندگی یہ محلے میں میں پیدا ہوا اور یہیں پر بڑا ہوا کبھی مجھے کسی نے سلام نہیں کیا وہ وراثت میں میرے کو بہت بڑا حصہ ملا ہے نا مالدار بن گیا ہوں اس لیے سب سلام کرنے ہیں تو مجھے تھوڑی کرنے ہیں تو میرے مال کو کرتے ہیں تو میں سب کا سلام کر کے جمع کر کے لاتا ہوں اور اپنے مال کے سامنے کھڑے رہ کر کہتا ہوں تیرے اتنے چاہنے والوں نے تجھے سلام کہہ دیا پہنچا دیا ان کا سلام تو لوگ سلام کر رہے ہیں مال کو لوگ سلام کر رہے ہیں عہدے کو کیونکہ عہدوں کی اور چیزوں کی عزت ہے نا حالانکہ عزت تو دین کی ہونی چاہیے کس کی ہونی چاہیے دین کی ہونی چاہیے اور دین کے راستے سے جو عزت ملتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی دین کے راستے سے جو محبوبیت ملتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس عزت کے لیے اس محبوبیت کے لیے پہرے داروں کی ضرورت نہیں ہے سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے اور محل کی ضرورت نہیں ہے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے بڑی بڑی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے ارے وہ عزت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ملتی ہے وہ تو اینٹ پر سر رکھ کر سو لے تب بھی وہ محبت مل جائے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو لوگ مدینہ میں دیکھنے کے لیے آئے کہ جی قیصر و کسرا جس کے نام سے کانپتے ہیں وہ آدمی کون ذرا دیکھو تو صحیح آ کر لوگوں سے پوچھا کہا ہے تمہارے امیر تو لوگوں نے کہا وہ بھائی یہاں گئے جا کر دیکھ لو کہیں ہوں گے وہ گئے اور وہاں جا کر دوسروں سے پوچھا بھائی وہ امیر عمر کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا وہ درخت دکھ رہا ہے نا اس کے نیچے اینٹ کے ٹکڑے پر جو سر رکھ کر سویا ہے نا وہ ہے عمر ہاں۔ کہ یہ رعب کتنا ہے عزت کتنی ہے اور محبت کتنی ہے پاس کیا ہے کہ جی پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اعلان کیا تھا حضرت عمر نے کہ اللہ نے جو ہم کو عزت دی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دی ہے اگر اس کو چھوڑ کر ہم چیزوں میں عزت ڈھونڈنے جائیں گے اللہ پھر سے ذلیل کر دیں گے اس لیے محبوبیت کا راستہ محبوب وہ بنے گا جو اللہ کا محبوب بنے مخلوق کا محبوب کون بنے گا بولو نا محبت کہاں سے چلتی ہے ارے بولتے نہیں اللہ سے چلتی ہے نا وہاں سے چلتی ہے جب وہاں محبوب بن گیا تو پھر سب کا محبوب بن جائے گا پھر پھر کیسا بنے گا کہ جی تو ایسا محبوب بنے گا کہ ایک بزرگ جو وہ کسی شہر کے بہت بڑے رئیس تھے انہوں نے اپنی ریاست چھوڑ دی اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ برداشت کرتے ہوئے ایک زندگی گزار لی تو لوگ ایک موقع پر لوگ مل گئے شہر کے اور حضرت شہر کی کرسی کھا لیے واپس سے چل کر آپ اس پر بیٹھ جاؤ تو اپنی گودڑی میں سے ایک سوئی نکالی اور سوئی نکال کر ایسے سمندر میں پھینک دی سوئی لے آؤ میں آپ کی کرسی قبول کر لوں گا کہنے لگے حضرت یہ سوئی یہ تو نہیں لا سکتے ایسی ہزاروں بولو لا کر دے دیں گے لیکن یہ نہیں لا سکتے کہ نہیں لا سکتے کہ نہیں لا سکتے تو آپ نے مخاطب سمندر کی طرف مخاطب ہو کر او مچھلی ہو میری سوئی لے آؤ تو دیکھا لمبی ایک قطار ہے مچھلیوں کی اور سب سے آگے ایک مچھلی ہے اس کے منہ میں آپ کی سوئی ہے اس نے لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دی اور اس کو دیکھنے کے بعد اپنے مجمع سے کہا ارے پگلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تو اللہ نے یہ محبت دی ہے تم چاہتے ہو تخت و تاج پر آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کیوں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے وہ آپ کی اتباع کریں اب بتاؤ تاکہ ذرا پتا تو چلے یاد کتنا ہے کرنے والی ذات کس کی اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ اس میں ڈھیلے پڑ گئے کیوں ایسا ارے اللہ کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ذہن میں ہیں اب تیسری بات ایک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملے گی کہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی متعلق کس چیز سے ہے کیوں بھائی حضور کی سنتوں کا حضور کی زندگی کا تعلق دکانوں سے مکانوں سے عہدوں سے ہتھیاروں سے روپیوں سے پیسوں سے ہیں پھر کس سے ہے بولو نا جواب بھی تو غلط دے رہے ہیں حضور کی زندگی کا تعلق حضور کی سنتوں کا تعلق چیزوں سے ہرگز نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تعلق سر سے لے کر پیر تک جو جسم ہے اس سے ہیں چیزوں سے نہیں ہے بلکہ سنت کہاں سے نکلتی ہے ارے جسم سے نکلتی ہے نا کہ آنکھیں دیکھے سنت کے مطابق کان سنے سنت کے مطابق پیر چلے سنت کے مطابق ہاتھ استعمال ہو سنت کے مطابق زبان بولے سنت کے مطابق دماغ سوچے سنت کے مطابق دل میں درد و غم ہو سنت کے مطابق تو سنت کا تعلق کس سے ہے انسان کے جسم سے چیزوں سے نہیں ہے کس سے ہیں بھائی انسان کے جسم سے چیزوں سے ہرگز نہیں جیسے انسان کے زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق چیزوں سے ہے ہی نہیں ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق چیزوں سے ہے ہی نہیں آپ کی زندگی کا تعلق تو انسان کے جسم سے ہیں اب یہ جسم سنت کے مطابق استعمال ہونے لگ جائیں چوبیس گھنٹے کہ آنکھ سنت کے مطابق استعمال ہو کان سنت کے مطابق استعمال ہو زبان سنت کے مطابق استعمال ہو ہاتھ اور پیر سنت کے مطابق استعمال ہو دل اور دماغ سنت کے مطابق استعمال ہو اس کے لیے کیا کریں گے کیوں اب آزاد سے متعلق ہے سنت تو کیا کریں گے ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی سنت بازار میں بکتی ہے تو جا کر خرید کے لا لیے بھائی پانچ کلو سنت دو اور پانچ کلو سنت خرید کے لا کر ایک کلو ہاتھوں پر لگا دیا پاؤ کلو کا سرما بنا کر آنکھوں میں لگا دیا اور پاؤ کلو کا تیل بنا کر جو ہے کان میں ڈال دیا سنت کے مطابق آ جائیں کہ بھائی سنت بازار میں خریدی جائے گی تو سنت والی زندگی کے لیے کیا ہے اپنے تجربوں کے گھوڑے چھوڑ ہی دیں گے ہم ہاں ہمارے تجربوں سے نہیں ہوتا اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو خود دے رہے ہیں اللہ دے رہے ہیں ازان اللہ کی طرف سے امت کو ملی ہے اور اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو ازان کے راستے سے دعوت دے رہے ہیں اشد اللہ الہ الا اللہ مخلوق سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے محمد رسول اللہ اللہ کے کرنے کا ضابطہ چیزیں نہیں ہیں اللہ کے کرنے کا ضابطہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر لانا چاہتا ہے علیہ السلام وہ نماز پر آئیں اپنی نماز پر محنت کرے اس کی نماز اسے بنائے گی سنتوں والی زندگی نماز دی اس لیے گئی ہیں کہ انسان کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی بنے اللہ عبادت کے محتاج نہیں ہے بندوں کے ہاں نماز اس لیے دی گئی ہے کہ جس زندگی سے ہم خوش ہوتے ہیں اور جس زندگی پر ہم نوازتے ہیں اور جس جسم کے استعمال پر ہم جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچائیں گے اے میرے بندو اس استعمال کو نماز میں آ کر سیکھ لو لیکن علمیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ امت نے نماز کو صرف پڑھنے کی چیز سمجھ لی نماز کو صرف پڑھنے کی چیز کہ جی نماز پڑھ لی ہو گیا نہیں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور نماز سے بڑھ کر محنت کسی چیز پر ہو بھی نہیں سکتی سب سے زیادہ محنت کی چیز نماز ہے چیزوں کی محنت سمجھ میں آ رہی ہے اور چیزوں کی محنت کے لیے بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے بازار میں سمجھ میں آ رہے ہیں اپنی نماز کے بنانے کے لیے ڈھائی گھنٹے مسجد کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ یقینی نہیں بنا ہے کہ نماز کے راستے سے اللہ سے کروانا ہے نماز کے راستے سے ہاں اور اللہ کے کرنے کرنے کا راستہ نماز ہے وعدہ کہ اللہ نماز پر کریں گے کس پر کریں گے وعدے ہیں نا بولو نا فضائل کی تعلیم میں وعدے نہیں مدد کا وعدہ کس پر ہے والصلاة اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو کس کے ساتھ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اصل مدد مانگی جائے گی نماز کے ساتھ بیچ میں صبر کو کیوں بیان کیا جانتے ہو بیچ میں صبر کو اس لیے بیان کیا کہ اصل مدد مانگی جائے گی اور اصل مدد کی جائے گی نماز کے ساتھ بس میرے بندے اس وقت تک صبر کر جب تک تیری نماز نماز نہیں بن جاتی جس دن تیری نماز نماز بن جائے گی اس دن اللہ سے کروانے کا دروازہ کھل جائے گا اس لیے نماز نماز بننی چاہیے نماز پر کرنے کا وعدہ ہے ہماری نماز پر نہیں ہماری ہماری نماز پر نہیں اس نماز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر گئے ہیں جس کا ظاہر بھی آپ بتا کر گئے ہیں اور جس کا باطن بھی آپ بتا کر گئے ہیں اس لیے حکم یہ دیا سلو کمروئی تمونی اسلی نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ تو سیکھ لیا کھڑے رہنے کا طریقہ سیکھ لیا اس یقین کے ساتھ نماز پڑھ جس یقین کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس یقین پر ملے گا نا ورنہ بغیر یقین کے نماز کیا نفع دے گی اس علم کے ساتھ نماز پڑھا جائے جس علم کے ساتھ حضور نے نماز پڑھا ہے کہ جو علم نماز کے شوق کو یہاں تک پہنچا دے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں ورنہ جہالت کے ساتھ نماز کیا نفع دے گی اس علم کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ ہاتھ باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ علم نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا دیں اور اگر نہیں بنایا تو آپ دیکھ لو نماز جب نمازی نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے اللہ اپنے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا نہیں کر سکتا اس آدمی سے کیسے توقع کی جائے گی کہ وہ بازار میں کھڑے رہ کر سنت زندہ کر دے گا کہ نماز میں تو یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا کس کے سامنے کھڑا ہے کہ سارے پردے ہٹ چکے ہیں اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنا رہا ہے کہ نہ ہاتھ اس کا سنت کے مطابق بندہ ہوا ہے نہ پیروں کے پنجے اس کے سنت کے مطابق ہیں نہ اس کی نگاہ سنت کے مطابق ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر نہیں چل سکتا ہے وہ بازار میں ہوٹلوں میں ناکوں میں کارخانوں میں کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اس لیے نماز آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر اس نماز پر اللہ کی طرف سے کرنے کا وعدہ ہے جس نماز میں دھیان اللہ والا ہے اس لیے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نماز پڑھ کیسی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر اتنا نہیں کر سکتا تو آخری درجہ یہ ہے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے تو غفلت والی نماز کیسے قبول ہو جائے گی اور نماز پڑھی جائیں اللہ کی رضا کے لیے رضوان من اللہ اکبر کہ سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی جائیں کہ کوئی مقصود نہیں ہے نماز اسی وقت نماز بنے گی جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے نہ کے عہدوں کے لیے نہ کہ ڈگریوں کے لیے نہ کہ قرضوں کے لیے نہ کہ بیماریوں کے لیے اس لیے نماز پڑی جائے گی کہ عہدے مل جائیں اس لیے نماز پڑی جائے گی کہ لڑکیاں مل جائیں ارے لڑکیوں کے لیے تو آنکھ لڑا لے مل جائے گی تجھے مکان کے لیے تو چوری کر لے تب بھی مکان بن جائے گا نماز کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں ہاں اللہ کی رضا کے لیے اور جو نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے گی اس نماز پر اللہ راضی ہوں گے اور اللہ کے خزانے کے دروازے کھلیں گے اور جو نماز اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھی جائیں چاہے کتنی اچھی پڑھی جائیں اس نماز پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے بلکہ ایسی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہیں کہ لے جا تیری اس گندی اور بدبودار نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے محنت ہماری کلم نماز کی محنت ہے محنت ہماری کس کی ہے محنت ہماری کلم نماز کی محنت ہے کہ پوری امت کلم نماز کی محنت پر آئیں اور محنت کر کے اپنی نماز بنائے اب جب اس کا رخ آئے گا نا کہ مجھے محنت کر کے اپنی نماز بنانی ہے تب جا کر مسجد آباد ہوگی ورنہ جب تک امت کا ذہن چیزوں کا ہے اعمال سے زندگی کے بننے کا نہیں ہے مسجدیں ویران رہے گی بازار آباد رہیں گے اور دنیا کی قومیں کہہ رہی ہیں کہ یہ کہتے محمد رسول اللہ اور کہ مخلوق سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہوتا ہے اور نماز سے ہوتا ہے لیکن یہ محنت تو ہماری طرح چیزوں پر کرتے ہیں اور ان کی ویران ہیں جو چیزوں کی بولی بولنے والے ہیں انہوں نے بازار آباد کر رکھے ہیں ہم جب اللہ کی بولی بول رہے ہیں تو ہم مسجد کو آباد کریں فرق ہونا چاہیے نا جو جس کی بولی بول رہا ہے وہ اس پر محنت کر رہا ہے وہ چیزوں کی بولی بول رہے ہیں چیزوں پر محنت کر رہے ہیں ہم امال کی بولی بول رہے ہیں تو اپنے عمل پر محنت کریں گے نہیں کریں گے اور سب سے پہلے محنت کر کے اپنی نماز میں یہ چیزیں پیدا کریں صبح شام محنت کی ضرورت ہے سالوں محنت کی ضرورت ہے کہ ایمان کا ذرہ نماز میں پیدا ہو جائیں شوق کا ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے شوق کا ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کا ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دھیان کا ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاص کا ذرہ سالوں کی محنت کے بعد بھی اگر نماز میں پیدا ہو گیا تو تیرے سالوں کی محنت رنگ لا لی ذرہ پیدا ہو جائیں اگر ذرہ بھی پیدا ہو گیا تو پھر اس کی دو رکعت نماز سوری دنیا کے جتنی چیزوں والے ہیں وہ اپنی چیزوں میں جہاں جا کر فیل ہو جائیں گے اس کی دو رکعت نماز اس کام کو کروا کر بتلا دے گی شرط یہ ہے کہ اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیں یہ تو میں نے باہر کے بتلا اب محنت کر کے باہر محنت کریں دعوت دے ایمان کی دعوت دے اس کے راستے سے یقین نماز میں آئے گا باہر خوب محنت کریں تعلیم کے راستے سے شوق نماز میں آئے گا باہر خوب محنت کریں تو سنتوں کی محنت کے راستے سے سنتوں والا علم نماز میں آئے گا باہر خوب قرآن پاک تلاوت دونوں وقت کی کا کریں اللہ کا دھیان نماز میں آئے گا باہر خوب خدمت کریں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے اور ہر عمل کے کرتے وقت اللہ کی رضا کی نیت بنائے اس سے نماز میں اخلاص آئے گا یہ تو باہر کی محنت بتلا دی میں نے آپ کو اپنی نماز کے بنانے کے لیے کہاں کی محنت کی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان پانچ چیزوں کی محنت نماز کے اندر بتلاتے تھے وہ تو وقت بہت چلا جائے گا اتنی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی ورنہ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو پانچوں محنتیں نماز کے اندر بتلائی ہے کہ ایک ایمان کی محنت نماز کے باہر کی جائے گی ایک ایمان کی محنت نماز کی رکعت باندھنے کے بعد سلام پھیلنے تک کی جائے گی نماز کے اندر کی جائے گی اللہ کے دھیان کی مشق کو نماز کے اندر کی جائے گی کیونکہ محنت کی چیز نماز ہے محنت کی چیز کیا ہے یہی اسی دھوکے سے ہم امت کو نکال رہے ہیں محنت کے راستے سے کہ امت چیزوں سے ہونے کے بولنے کو چھوڑے اور چیزوں کی محنت کو چھوڑے آمال سے ہونے کو کہیں اور نماز کی محنت پر آئیں اور جیسے ہر آدمی چیزوں کا یقین ہے چیزوں کا ذہن ہے خود چیزوں کی محنت کر رہا ہے اپنی اولاد کو چیزوں کی محنت پر اٹھا رہا ہے اپنی بیوی کو چیزوں کی محنت پر اٹھا رہا ہے اپنی بیٹیوں کو چیزوں کی محنت پر اٹھا رہا ہے ذہن بدلیں کہ اعمال اللہ سے ہوتا ہے اعمال کے راستے سے ہوتا ہے اب اٹھائیں خود بھی اعمال کی محنت پر اٹھیں اپنے بچوں کو اعمال کی محنت پر اٹھائیں اور انہی عامال کی محنت کو اپنے گھروں میں زندہ کریں انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخشع اللہ اللہ فعسا اولائی ان یکونو من المحتدین کہ اللہ بٹھا رہے ہیں اور صرف نماز کا لفظ کہا ہے انما مساجد اللہ نما باللہ والیوم الاخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجد کو آباد کرتے ہیں اب مسجد کو آباد کر کیا کرتے ہیں تو صرف ایک چیز بیان کی ہے نماز کہ نماز کی محنت کرتے ہیں تو ہر مسلمان مسجد میں اپنا وقت دے کر نماز کو بنانے کی محنت کریں کہاں وقت دے کر مسجد میں اور انہی عمال مساجد کو اپنے گھر میں زندہ کریں انہی انہی اعمال مساجد کو دعوت کو تعلیم کو عبادت کو خدمت کو انہی اعمال کو اپنے گھر میں زندہ کریں نا اس لیے اللہ جیسے مسجد کو آباد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اقام الصلاح کہہ رہے ہیں تو وہاں پر عورتوں کو کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَرَّبَ تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ تبرج الْأُولَى کہ میرے نبی آپ عورتوں سے کہیے یہ جہالت کے زمانے کی طرح بازاروں میں نہ پھریں راستوں پر نہ پھریں وہ کر نفیب اپنے گھروں میں قرار پکڑیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہ جائیں اور یہاں کیا کریں قم نسلہ اپنے گھروں میں نماز کی محنت کریں کس کی محنت کریں ہاں کہ نماز بن جائیں کیونکہ نماز بنے گی تو ان کی زندگی بنے گی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور جس کی نماز صحیح ہوگی چھوڑ دیں گے کہ جی کیوں اس کے آنکھوں کے عمل کو نہیں دیکھتے کیوں اس کے پیروں کے عمل کو نہیں دیکھتے کیوں اس کے ہاتھوں کے عمل کو نہیں جانچا گیا کیوں اس کے اس کے کانوں کے اور زبان کے عمل کو نہیں ادھیڑا گیا کہ جی نہیں اس کی نماز درست ہے اس کے پورے جسم کے عمل درست ہیں اور جس کی نماز خراب ہوگی اللہ کہیں گے اس کے اعمال کو ادھیڑو جس کی نماز صحیح نہیں ہے اس کی آنکھیں کا دیکھنا صحیح نہیں ہو سکتا جس کی نماز صحیح نہیں ہے اس کے کانوں کا سننا صحیح نہیں ہو سکتا جس کی نماز صحیح نہیں ہے اس کے پیروں کا چلنا صحیح نہیں ہو سکتا ادھیڑو اس کے امال کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت میں اللہ جس کے امال کو ادھیڑنے پر آ جائیں گے وہ ہلاک ہو جائے گا تو امال بنیں گے کہاں سے امال کے بننے کا راستہ جس میں مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے نماز کے راستے سے اپنے اعضا کے استعمال کو سیکھ لیں نماز دیکھو بہت غور سے سننا حضرت کی باتیں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے فرماتے تھے نماز کے راستے سے اپنے جسم کے استعمال کو سیکھ لیں پھر فرماتے تھے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر تو نے اپنی آنکھوں کا استعمال نماز کے راستے سے سیکھ لیا یورپ اور فرانس جیسے ماحول میں تیرے آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی ہاں۔ اور فرماتے تھے اگر نماز کے راستے سے اپنی آنکھوں کے استعمال کو نہیں سیکھا تو حرم میں تیری آنکھیں بے حیائی کو دیکھے گی کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیکھنا بھی سیکھا ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیکھنا تو اس وقت سیکھے گا جب نماز پر مشق کرے گا جب نماز پر محنت کرے گا اس لیے بنانے کی چیز نماز ہے اب جب نماز بن جائے گی نا تو معاملات اب نماز کے راستے سے معاملات بنیں گے نماز کے راستے سے معاشرت بنے گی نماز کے راستے سے اخلاق زندگی میں آئیں گے کہ خود اللہ فرما رہے ہیں نا فرمانے فاشاہ کر فاشاہ کیا مانے کہ معاشرت کی بے حیائی ختم ہوگی نماز کے راستے سے منکرات یعنی ساری برائیاں ختم ہوگی نماز کے راستے سے اور محبتیں جب نماز بنے گی تو نماز دلوں کو نرم کرے گی دلوں کو کیا کرے گی نمازی کا دل نرم ہوتا نہیں ہوتا کہ نماز کا نتیجہ یہ ہے کہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور جہاں دل نرم ہو گئے آپس میں بھائی چارگی زندہ ہو جائے گی اجتماعیت تو نماز سکھاتی ہے اس لیے ہمدردی کو ایسے سکھایا کہ جب نماز پڑھ جس وقت نماز پڑھ جب اپنے دائیں رخ کر تو کہ السلام علیکم اور جب اپنے بائیں رخ کر تو کہ السلام علیکم ورحمت اللہ دائیں بھی اور بائیں بھی کہ میرا کوئی دشمن نہیں میرا میرا کوئی دشمن نہیں میرا کوئی مخالف نہیں میرا غصہ کسی پر نہیں مجھے کسی سے نفرت نہیں اے اللہ جتنے دائیں ہیں سب کو سلامتی دیں جتنے بھائی ہیں سب کو سلامتی دیں لیکن یہ سلام تو اس وقت سمجھ میں آئے گا نا جب نماز بنے گی اور اب نماز نہ بنی ہوئی ہے اس لیے نماز میں اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بازو والے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ اے اللہ اس کو سلامتی دے دے اور نماز کے فوراً بعد جو ہے غیبت کی مجلی سے قائم کر کے اس کو زلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو تیرے سلام سے اللہ دھوکہ کھا جائیں گے کیوں بھائی اللہ کو دھوکہ دیں گے سلام سے اب اللہ جانتے نہیں جانتے کہ اس کا سلام دھوکے کا تھا چوبیس گھنٹے کی محنت تو بازار کی ہے چوبیس گھنٹے کی محنت تو چیزوں کی ہے چوبیس گھنٹے کی محنت تو ملک و مال کی اور کی ہے اور اس کے بعد مسجد میں آ کر کے مستقیم سرات اے اللہ مجھے ہدایت دے دیں وہ ہدایت دیں جو نبیوں کو دی ہے تو یہ جملہ اللہ کو دھوکہ دے دے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے یہودیوں والی محنت کو کر کر آ رہا ہے اور انبیاء والی ہدایت مانگ رہا ہے انار والی محنت کر کر آ کے گیہوں نہیں مانگتا ہے آم کا پیڑ لگا کر سنترہ نہیں مانگتا ہے مانگ لے گا کہ جس کی محنت کیا اسی کی دعا مانگتا ہے تو یہودیوں والی محنت کر کر آ رہا ہے اور اللہ سے کہہ اللہ ہیں سر علیہم کہ ہدایت نبیوں والی دے محنت تو ان کے دشمنوں والی کر کر آیا ہوں اس لیے نماز کی ایدن سرات المستقیم اس وقت قبول ہوگی جب نماز کے بعد ایدن سرات المستقیم کی محنت ہوگی اور جس دن سن لیں کہ جس دن جی دعا کرو دعا کرو اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر سب مانگ رہے ہیں میں مایوس نہیں کر رہا ہوں بھائی مانگنا مت چھوڑنا میرے اس جملے کو سامنے رکھ کر سب مانگ رہے ہیں گھنٹوں مانگ رہے ہیں میرے بھائی ابھی تو نماز کے اندر کی دعا قبول نہیں ہوئی تو نماز کے باہر کی کیسے قبول ہوگی اندر کی قبول ہوئی اور جس دن دن سرات المستقیم تیرے حق میں قبول ہو گئی اس دن نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جس کے لیے مانگے گا اس کو مل جائے گی کیونکہ اندر کی قبول ہو گئی نا کہاں کی قبول ہو گئی اندر کی قبول ہو گئی اس لیے جی اتنی محنت ہونی چاہیے کلم نماز کی اتنی محنت ہونی چاہیے اور نماز اتنی بننی چاہیے کہ جب بندہ نماز میں کہے المستقیم تو انبیاء کی ہدایت والی محنت میں اتنا استعمال ہو کر آیا ہو کہ اللہ اس کے کہنے پر کہہ دے عبدی ما ماسال میرے بندے جا تو نے جو مانگا دے دیا جا نے جو مانگا دے دیا اب جب یہ دعا قبول ہو گئی تو اب مانگیے اب آپ کے لیے دروازہ کھل گیا نماز بن گئی نا اب دروازہ کھل گیا اب جتنے لوگ عہدوں کے راستے سے ڈگریوں کے راستے سے مال کے راستے سے چیزوں کے راستے سے جو کچھ کروانا چاہتے ہیں وہ محنت کر کر کے کروا نہیں پا رہے ہیں آپ دو رکعت نماز پر اللہ سے کہہ کر وہ سب کر لو ہو گیا نہیں ہو گیا اور دنیا سے پوری جانتی ہے اس بات کو ڈاکٹر اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا تو مریض سے یہ کہے گا اب میں ہمارے بس میں کچھ نہیں رہا اب کوئی نمازی کو ڈھونڈے جو دعا کریں وکیل اپنی سارے سارے سارے کے سارے پیترے اپنا لے گا اس کے بعد کیا کہے گا کیا میرے بس میں نہیں رہا آپ کا کیس کسی نمازی کو ڈھونڈو یعنی دنیا اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ جہاں پوری دنیا کے انسان اپنی چیزوں کو کھپا کر جہاں پر فیل ہو جاتے ہیں اگر وہاں پر کسی سے کروانے کی طاقت ہے تو وہ نمازی کی طاقت ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کس سے کرواؤ ہاں اب اللہ سے کروانے کا دروازہ کھل گیا نا اب کروائے وہ کروائے جو انسان کی عقل تصور نہیں کر سکتی کہ جی گدھا مر گیا لوگوں نے کہا ہمارے گدھے پر بیٹھ جاؤ کہ جی نہیں جاؤ چلے گئے دو رکعت نماز پڑھی کہ اللہ گدھا مر گیا میرا اسے زندہ کر دیں تاکہ تیرے راستے میں سفر کروں قیامت میں تو آپ اسے زندہ کریں گے میرے کسی کام کا نہیں ہوگا وہ گدہ اٹھ کر کھڑا رہ گیا بیٹھ کر جماعت سے جا کر ملے ساتھیوں نے کہا یہ تو وہی گھوڑا ہے ارے یہ تو وہی گدا ہے یہ وہی گدا ہے تو کہاں وہی گدا ہے کہ وہی گدا ہے کیسے کہ اللہ نے نماز دی کس لیے اسی لیے تو دی ہے ہاں۔ کہ نماز کو سمجھے کیا ہے تم نے اور خود اللہ سے کروانے کر دروازہ نماز کھولے گی ہاں کہ یہ ایک عورت کا بچہ مر گیا صحابہ نے کفنایا نہلایا کفنایا اب اس کی ماں کو جب اطلاع دی تو اس کی ماں آئی ہے بخار دور نہیں کرنی ہے کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی نہیں جوڑنی ہے کوئی چالو دست کو نہیں روکنا ہے مر چکا ہے کفنایا ہوا ہے اس کے زندہ کرنے کا مسئلہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کلم نماز کی اور دعا کی کس محنت پر اٹھایا تھا آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اتنا بڑا کام کرنا ہے اور اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ عورت جا کر نہ حضور سے درخواست کرتی ہے نہ صحابہ سے درخواست کر رہی ہے وہیں کھڑے کھڑے براہ راست اللہ سے کہہ کر اپنے بچے کو زندہ کروا رہی ہے ابھی تو ہم اپنے مسئلوں کو لے کر پھر رہے ہیں اس سے دعا کروائیں اس سے دعا کروائیں اس سے دعا کروائیں کروائے سب سے دعا کروانے نہیں اور نماز تو ہے نہیں زندگی میں حرام زندگی میں ہے اس اللہ والے کے پاس گئے اس مفتی کے پاس گئے اس مولی کے پاس گئے اب ان کے حرام کی ترقی کے لیے اللہ ان کی دعا قبول کریں گے اگر یہ بے نمازی ہیں تو بے نمازی کی کے لیے تو اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کرتے نا اب قبول ہی نہیں کریں گے تو تو شیطان نے یہ ذہن بنا دیا کہ یار ابھی جو ہے نا اوریجنل ولی کوئی نہیں رہا سب نلہ ہو گئے ڈپلیکیٹ ہاں تو سارے اللہ والوں سے دلی خراب کر دیا یہ نہیں کہ جانتا کہ ان کی دعا میں کتنا اثر ہے لیکن اس اثر کے لینے کا راستہ بھی تو ہے حضور پاک صلی اللہ وسلم نے کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا حضور آپ میرے لیے کیجئے آپ نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں گا تو نماز کی کسرت سے میری مدد کر تو نماز کی کثرت سے میری مدد کر کہ میری دعا تیرے حق میں نماز کے راستے سے قبول ہوگی کہ جی ہم کرواتے پھر رہے ہیں دعا والے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور خود ہی دعا والے ہیں یہ بھول چکے ہم دعا والے نہیں ہیں جن اعمال پر ساری دنیا کے دعا والوں کی دعائیں اللہ نے آج تک قبول کی ہے کیا وہ اعمال ہمارے پاس نہیں ہے کہ جی اس کو اپنا لے تو پھر ساری عقل کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں پیچھے حضرت کعب ہے بارش ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارے بھائی سامان سنبھالو سامان سنبھالو سامان سنبھالو اچھی طرح اس کو ڈھانکو دیکھو بارش سے بچاؤ بارش سے بچاؤ حضرت عمر نے تو یہ کیا پیچھے حضرت کعب تھے انہوں نے ساتھیوں کو کہا رک جاؤ ہاتھ اٹھاؤ سب نے ہاتھ اٹھایا کہا ہم اللہ علینا علینا ولا اے بارش برستی رہے موسلادھار برستی رہے تیزی کے ساتھ برستی رہے بس تجھ سے دعا یہ ہے کہ ہم چلتے رہیں گے ہمارے جسم پر ہمارے سامان پر ہماری سواری پر ایک قطرہ بھی نہ آئے کیسی دعا ہے بولو نا اور چل رہے ہیں اور حضرت عمر سے جا کر ملیں تو حضرت عمر کا پورا قافلہ بھیگ چکا پورا سامان بھی بھیگ چکا تو دیکھ کر کہا کہ تم پر تو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہمارا تو سب کچھ بھی گیا کامر المومنین جب بارش آئی تو ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو پکار لیا ہاں۔ اس لیے ہماری محنت جو ہے نا وہ تو کلم نماز کی محنت ہے کس کی محنت ہے بھائی کلم نماز کی محنت ہے ہم اجتماع میں صرف بیان سننے کے لیے جمع نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہم ایک محنت لے جانے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ اس کلم نماز کی محنت کو اپنی زندگی میں لے کر جائیں گے جس کو اپنے محلے میں اپنی ذات سے زندہ کریں گے اور جس کو اپنے گھروں میں زندہ کریں گے تاکہ ہر عورت کی نماز بنے ہر بچے کی نماز بنے ہر مرد کی نماز بنے کہ بھائی کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھی ادھاری بول رہے ارے بھئی کرو گے اس لیے دیکھو کلمہ نماز کی محنت جو ہے نا وہ نقد ہے کیسی ہیں کوئی موزن کرنل میں اذان اسی دیتا ہے اذان دیا اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان دینے تو پھر اعلان کیا کہ دیکھو بھائی میں نے اذان دے دی لوگ نیت کرو کل زہر کی نماز میں آ کر آج عشاء کی پڑھو گے ارے ایسی اذان ہوتی ہے آپ کے یہاں پھر اذان کیسی ہوتی ہے اذان دی نقدا جیسے نماز کے لیے اذان نقد ہے ایسے نماز کی محنت کے لیے تشکیل بھی نقد ہے ہاں ادھار نہیں ہے اگر واقعی نماز بنانے کی تمنا دل میں ہے اور اللہ سے کروانے کا دروازہ اپنے لیے کھولنا ہے تو اللہ کے خزانے پر بھروسہ کر کے کے اللہ وعدوں پر بھروسہ کر کے اللہ کی قدرت اور طاقت پر بھروسہ کر کے اس مجمع میں خود اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں ساری شکلوں کے اور اسباب کے خلاف اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے اللہ کے راستے میں جاؤں گا اپنی نماز کے بنانے کی خوب محنت کرتے ہوئے اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگوں گا کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے اگر میں نے قربانی دے دی تو آج تک جتنوں کو کلمہ نماز ملا اللہ کے دینے سے ملا ہے میری محنت پر میرے گر آنے پر اللہ مجھ کو بھی کلمہ نماز دیں گے اب ہمت کر کے اپنی ذات سے فرماؤ نقد اللہ کے راستے میں چار مہینے کے لیے کون تیار بولو بھائی نقد بولو اپنی کلم نماز کی نیت کر کے کھڑے رہو بھائی وہ حضرات بولے جنہوں نے ابھی تک نام نہیں لکھایا تھا جو اجتماع میں شرکت کے لیے آئے ہیں صاحب کہاں کے ہیں فرماؤ بھائی سامنے بولو چار مہینے کے لیے بولو اور ایک بات عرض کر لوں میں حضرت یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی کلم نماز کی محنت کا دائرہ اتنا وسیع کرو کہ جس دن تمہاری اس دن سرات المستقیم قبول ہو جائے پھر اس کے بعد جب تم ہدایت کی دعا مانگو تو جتنے دائرے میں تم نے محنت کی ہے اللہ ان دائرے کے اعتبار سے ہدایت لائیں گے اگر ملک کے اعتبار سے کی ہے تو ملک کے اعتبار سے ہدایت آئے گی عالم کو محنت کا میدان بنایا تھا تو عالم کے اعتبار سے ہدایت آئے گی اس لیے فرماؤ ہمت کر کے چار مہینے نقد ایک گزارش بھائی پورے مجمع سے بڑی آجیزی کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کی فضا بالکل نہ بنائیں سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور خود اپنی ذات سے اپنی تشکیل کریں اپنے آس پاس والوں کی تشکیل کریں یہ موقع ہے جس میں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں اب ہمت کر کے بتلاؤ نقد چار چار مہینے کے لیے اپنی کلم نماز کے بنانے کی نیت کے ساتھ اور امت میں کلم نماز کی محنت زندہ ہو جائے اس نیت کے ساتھ کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے بولو بھائی خطے والی جماعتوں میں جو تشکیل کے طے ہوئے ہیں وہ ساتھ ہی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں فرماؤ ماشاء اللہ اب بتا بھائی ہمت کرو گے اللہ آسان کریں گے ہمت مردہ مدد خدا بولو بھائی جو نقد تیار ہو آ جاؤ آ جاؤ اور فرماؤ بھائی دیکھو تین چار ساتھیوں کے نام آ گئے کئی جماعتیں بننی چاہیے اس میں اتنا بڑا مجمع ہے کہ پانچ دس جماعتوں کا نقد بننا مشکل نہیں ہے فرماؤ بھائی اور ہمت کرو آ جاؤ جلدی آؤ اس کے علاوہ کوئی نہ اٹھیں اس کے علاوہ کوئی اٹھیں تو اسے پیار محبت سے بٹھا دو بھائی جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں ساتھی ساتھی وہ آ چار ماہ کے پہلے تو بھائی ابھی نقد بولو وہ ان کو ہم بعد میں بلائیں گے یہ جو مجمع اجتماع میں شرکت کے لیے آیا ہے نہیں نہیں بھائی یہ تو پہلے سے تیار ہو کر آئے ہیں نا جی، جی۔ جو تیار ہو کر آئے وہ نہیں ابھی جی۔ اس مجمع میں جو شرکت کے لیے مجمع آیا ہے نا یہ اللہ کے وعدوں پر اللہ کے خزانوں پر نگاہ کر کے ہمت کریں ابھی اسی مجلس میں جن حضرات کا ارادہ فرما ماشاء اللہ بھائی ارادہ کرنا نیت نیت کرو گے اللہ آسان کریں گے بولو جلدی بولو دیکھو تین چار پانچ آدمی آ گئے اگر یہ مجمع تھوڑی ہمت کر لیں تو انشاءاللہ بڑی تعداد اس مجمع میں نقد اللہ کے راستے میں جا سکتی ہے ساتھی تشکیل بھی کریں آس پاس جو ساتھی بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو ابھاریں ہاں ساتھیوں کو تشکیل کریں ابھاریں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے بتا ہاں۔ بھائی فرما بھائی ہمت کرو گے تو اللہ آسان کر دیں گے بتائیں بھائی ساتھی دیکھو ہمارے اجتماع میں آنے کا مقصد صرف سن کر جانا نہیں جیسے مولانا نے فرمایا ہمت کر کے آگے بڑھیں انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی بولو جو ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے پرانے ساتھی مجمع میں وہ آزو بازو تشکیل کریں خود بھی تیار ہوں اور تشکیل بھی کریں آزو بازو جو ساتھی نقد تیار ہو جائے اس کو یہاں پہنچائیں تشکیل والے ساتھی تخت کے پاس پہنچائیں ہمت کریں اللہ آسان کریں گے ہمت مردہ مدد خدا جو باہر کی جماعتیں ہمارے پاس پنڈال میں بیٹھی ہیں مجمع میں وہ جماعتیں بھی تشکیل کریں اپنی ہمارا کام بول کے بعد فوراً عمل ہے صرف بولنا اور سننا چلا جانا نشستن برخاستن نہیں ہے بتائیں نام بتائیں ساتھی یہ حضرات کھڑے ہیں یہ کیوں کھڑے ہیں بھائی فرماؤ بھائی فرماؤ کھڑے ہو جاؤ بسم اللہ اللہ پر نگاہ کرو گے تو آسان ہے محمد شریف آ جاؤ اور بولو الحمد للہ اللہ قبول فرمائے اور بولو خود آدمی اپنی ذات سے فیصلہ کریں اور یہ وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کا کہ کتنا لمبا میری زندگی کا عرصہ چیزوں کی محنت پر گزر گیا نہ میں ایمان بنا سکا نہ نماز بنا سکا اب موقع ہے میرے پاس کہ موت سے پہلے پہلے میں اپنی محنت کا رخ بدل کر کلمہ نماز کی محنت پر اپنے آپ کو ڈال دوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا نام بولے بولو بھائی فرماؤ ماشاء اللہ اللہ قبول سیٹ صاحب اللہ قبول فرمائے اور بولو اللہ ہمارے برکت عطا فرمائے اور بولو بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرنول کے اور فرماؤ بولو بھائی اور جلدی بولو بھائی وہ فرمائیں پیش کرو اپنے آپ کو ایک دوسرے کی تشکیل کرو اللہ قبول فرما نقد تیار ہوئے سرول کے ابراہیم بھائی اور فرمائیں بتا دوستو صحابہ میں تشکیل ہوتی تھی تشکیل جب اعلان ہوتا پورے کے پورے نام آ جاتے اسی وقت ترتیب بنتی جماعت نکل جاتی فرما اور بولو ہاں چار مہینے کے ساتھ اگر چار مہینے کی ہمت نہیں ہو رہی تو چلو چالیس دن کے لیے نقد جو ہمت کر سکتا ہو چالیس دن کے لیے بولیں لیکن نقد بولے وہ جو مجمع تیار ہو کر آیا ہے اس کے علاوہ یہ تو تیار ہو کر آیا ہی ہے یہ تو جا ہی رہا ہے اس کے علاوہ کا جو مجمع ہے ان میں سے کچھ لوگ ہمت کریں کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے چالیس دن نقد کھڑے ہو جاؤ اب تو بہت آسان ہے دو چھلے کم ہو گئے کیا نام پہلے نام پوچھ لو قریب آ جاؤ اور فرمائیں فرمائے جی، اور فرمائے ہمت کرو اللہ آسان کریں گے انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا اور بتا میں ماشاءاللہ اور فرمائیں یہ ہمارا مجموعہ کچھ خالی نہیں جانا کچھ عزائم لے کر جانا کچھ فکر لے کر جانا ہے ہاں اس لیے ارادہ کریں کرے ہاں۔ فرماؤ بھائی جلدی فرماؤ اور جو ساتھی نقد تیار ہو رہے ہیں بھیجو بھیجو یہاں پہ کے جو حضرات نقد تیار ہو رہے ہیں ان کو جو ہے تختی کے قریب اچھا بھائی درست شریف پڑھو اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلی بھائی ابھی جن لوگوں نے نقد نام لکھایا وہ ذرا کھڑے رہو نہیں ٹھیک ہے نا بھائی ترتیب بنا لو ان کی بیٹھ جائیں تاکہ ان کی ترتیب بن جائیں کتنے ساتھی ہیں اور بھائی پیچھے جو ہے وہ بھی آ جاؤ چار مہینے کے بھی چار مہینے کے اچھا بھائی نیت تو سب کرو کہ انشاءاللہ چار مہینے اللہ کے راستے میں پورے اہتمام کے ساتھ لگا کر کلو نماز کی محنت کو زندہ کریں گے کیوں بھائی کرو گے انشاءاللہ سب آپ لوگ انشاءاللہ وہ ڈرتے ڈرتے بولتے بھائی ارے بھائی کرو گے چلو اب ایسے کرو اگر نقد ہمت نہیں ہو رہی ہے تو دیکھو فروری کا مہینہ تو چلا گیا مارچ اپریل میں جون رمضان جون ان چار مہینوں میں اپنی ذات سے چار چار مہینے کے لیے کون تیار کھڑے تو رہو یا تو مارچ میں یا اپریل میں یا مے میں یا جون میں کھڑے رہو ایسے جتنے لوگ ہیں کھڑے رہو بیٹھنا نہیں کھڑے رہو کھڑے رہو ماشاء اللہ ان تین مہینوں میں چار مہینے کے لیے نکلنا ہے اب تو کھیتوں کے کام بھی ختم ہو گیا ماشاء اللہ کھیتوں کے کام بھی الحمدللہ ختم ہو چکے ماشاء اللہ بھائی پیچھے جو ہے وہ آپ کھڑے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ بھائی ہاں بھائی یہ کھڑے جتنے حضرات ہیں نا اسی طرح کھڑے رہے خطوار جماعت کے جو احباب ہے یا ان کے درمیان جو کام کرنے والے ساتھی ہے آٹھ آٹھ دس دس آدمی زیادہ سے زیادہ آٹھ دس آدمی کھڑے کھڑے اپنا حلقہ لگا لو ایک ایک آدمی اپنا نام اپنی بستی لکھائے بیٹھے اپنا نام اپنی بستی لکھائے بیٹھے دو منٹ کے اندر یا تین منٹ کے اندر پورے مجمع کے نام آ جائیں گے جب آپ چٹھیوں پر لکھ لو دعا کے بعد جو ہے وہ چٹیاں جمع کروا دینا لکھو ہماری جماعت کے ساتھی اپنے ڈائری ڈائلی لکھاؤ پانچ پانچ دس دس آدمی کا کھڑے کھڑے حلقہ لگواؤ اور لکھ کر اس کو یہاں بھیج دو نہیں بیٹھے نہیں لکھا کے ہی بیٹھو وہاں لکھ ہیں دکھو پیپر دو ان کو پیپر دو بھائی ذرا جلدی جلدی نا چاروں طرف خطے والے جماعت کے ساتھ جو جتنا مجمع کھڑا ہے اپنے آس پاس کے مجمع کا نام لکھ لو نام گاؤں کا نام شہر ہو تو حلقے کا نام یا مسجد کا نام حرکت میں آ گئے لکھ رہے ہیں الحمدللہ جو ساتھی کھڑے ہیں قریب میں جہاں بھی نام لکھ رہے ہیں وہاں پہنچ جاؤ جی، دیکھو پیچھے لکھ رہے ہیں آپ حضرات ادھر لکھاؤ نام لکھو نا مطلب بھائی وہاں کوئی ایک آدمی خطے والی جماعت ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں بھائی جن کا نام لکھا جائے وہ بیٹھتے جائیں جو نام لکھ دیا لکھ دیا گیا جس کا بیٹھ جائیں ہاں۔ ارے اس کے علاوہ کوئی نہ اٹھیں بھائی نام لکھا کے بیٹھے بھائی اس سے پہلے نہ بیٹھے ماشاء اللہ اچھا بھائی درست پڑھیں اللہ مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم نام لکھا ایک اعلان سنیں عابد نام کا ایک لڑکا ہے بیٹھ جائیں ان کے والد صاحب کا نام ہے ارے بھائی ابھی نہیں بھائی بیٹھ جاؤ بھائی ساتھی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جائیں تشریف رکھیں اور درود شریف پڑھو بھائی اللہ صلی علی محمد و علی سیدنا مولانا محمد بھائی دیکھو بڑا مجمع جو ہے اس نے نیت کیا ہے ان تین مہینوں میں چار مہینے جانے کا سب اللہ سے اس کے لیے مانگو گے انشاءاللہ ایک بھئی یہ جو درمیان میں کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ جاؤ نا چلو اب آپ اپنی امانت داری کے ساتھ ایک بات بتلاؤ ایک بڑے مجمع نے تو چار مہینے کی نیت کیا جو حضرات چار مہینے کی نیت نہیں کر سکے یا اس وقت ہمت نہیں کر سکے ایسے کتنے حضرات ہیں جو نیت کرتے ہیں مارچ اپریل مئی جون ان چار مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں ہم چلے کے لیے جائیں گے چالیس دن کے لیے کھڑے رہو نا بھائی ذرا کھڑے تو رہو دیکھے تو دیکھ کتنے ہیں چار مہینے والوں سے زیادہ ہے کم ہے پتا تو چلے سامنے آخر والے بھی کھڑے ہو جاؤ بھائی ہاں۔ یہ تو پورے مجموعے کے لیے کہا جا رہا ہے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے بھائی آپ لوگوں کے دیکھو نام تو ابھی ہم نے لکھتے ہیں آپ لوگ پہلی فرصت میں یہاں سے جانے کے بعد اپنی اپنی مسجدوں میں کل اپنا نام لکھا دینا کہ بھائی ہم کھڑے تھے فلا مہینے میں ہمارا جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ ہماری نسبت پر جماعت بناؤ کر لو گے بھائی انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں سبحان اللہ کیا بولے ہاں بھائی بیٹھ جائیں اچھا بھائی دیکھو چار مہینے چالیس دن آدمی کتنی بھی مرتبہ جائیں سال میں ایک مرتبہ جائے گا چار مہینے تو آٹھ مہینے کہاں رہے گا بولو نا بھائی اپنے مقام پر رہے گا نا چالیس دن اگر گیا تو پونے گیارہ مہینے کہاں رہے گا اپنے گھر پر رہے گا اپنے مقام پر رہے گا اور کلم نماز کی جو محنت ہیں وہ تو میرے دوستوں پوری زندگی کی چوبیس گھنٹے کی محنت ہیں اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو خوب سیکھیں گے بھی اور دنیا میں پھیلائیں گے بھی جب اپنے مقام پر رہیں گے تو اپنے آپ کو محنت میں لگا کر اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہماری پوری بستی کا ماحول اس محنت کا بنے کہ وہ سب کرو گے انشاءاللہ اس کے لیے بھائی روزانہ ہر آدمی نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی مسجد وار جماعت میں جو روزانہ مشورے کے لیے بیٹھتی ہے اس میں بیٹھوں گا اور بیٹھنے کے بعد اپنے ذمے تقاضے اڑوں گا کہ بھائی روزانہ فلاں وقت میں ڈھائی گھنٹے میرے جو ہے فارغ ہیں آپ ان ڈھائی گھنٹوں کے اعتبار سے مجھ کو تقاضے دے اب تقاضے اوڑھ کر ان ڈھائی گھنٹوں میں کو میں جو ہے اپنی بستی پر محنت کریں کوشش کریں اگر دس بارہ آدمی جمع ہو گئے ہیں ایک ہی وقت میں ڈھائی گھنٹے دینے والے ہیں تو بھائی ایک جماعت تعلیم کریں اور کچھ جماعتیں ملاقاتوں کے لیے جائیں اور بھائی پہلے درجے میں ان سے کوشش کریں یہ بات کریں کہ بھائی مسجد میں آ جائیں تو اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے اگر وہ احباب بشاشت کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں تو مسجد میں آئیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اگر وہ مسجد میں نہیں آتے ہیں تو ان کو چھوڑ نہ دیں وہیں پر کھڑے رہ کر اہتمام کے ساتھ اپنی پوری بات کریں جس میں چار مہینے کی تشکیل بھی کریں چلے کی تشکیل کریں تین دن کی تشکیل کریں اپنے گھر کے اعمال کی تشکیل کریں کیوں کرو گے انشاءاللہ ایک دوسرے بھائی دو عمل ایک عمل جو ہیں وہ روزانہ کرنے کا اور یہ ہیں کہ اپنی ذات سے اہتمام کے ساتھ اپنی مسجد کی تعلیم میں شرکت کریں اور اسی تعلیم کے حلقے کو اپنے گھر میں زندہ کریں اور کوشش یہ کریں اب ہمارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گھروں کے اندر پانچ اعمال کے ساتھ تعلیم کریں تو بھئی تجوید کے حلقے بھی لیں اور کتابیں جو پڑھی ہیں پڑھنی ہیں وہ بھی پڑھیں اور ساتھ میں جو ہے چھ نمبر کا مذاکرہ بھی کریں تشکیل بھی کریں اور آخر میں اس کا مشورہ بھی کریں کہ بھئی کل جو ہے ان اعمال کو تجوید کے حلقے کو کتاب کے پڑھنے کو چھ نمبر کے مذاکرے کو کون کون کرے گا پانچ اعمال گھر میں زندہ ہو جائیں گے اور بھائی اس کے ساتھ میں اپنے ہفتے کے دو گز کریں ایک اپنی مسجد کا اور ایک پڑوس کی مسجد کا اور ان ساری محنتوں کے ساتھ پورا مہینہ محنت کر کر ہر آدمی کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھے میں اپنے ساتھ ایک مجمع کو پورا محنت مہینہ محنت کر کے تیار کر کے تین دن اپنے ساتھ لے جاؤں گا کہ بھئی تین دن مہینے میں اہتمام کے ساتھ کون کون لگائے گا ذرا بتاؤ سب لگاؤ گے اہتمام کے ساتھ ایسے نہیں ہے ہاں بھائی اس مہینے لگایا تو پھر تین مہینے کھاڑا پھر دو مہینے کھاڑا ایسے نہیں اہتمام اسے کہتے ہیں اس مہینے میں ایک ہفتے پہلے ہفتے میں لگایا اب انشاءاللہ ہر مہینے پہلے ہفتے میں تین دن ایسے لگانے کی کوشش کروں گا کہ کسی کو میری تشکیل نہ کرنا پڑے بلکہ مہینے بھر میں نے محنت کر کے خود اپنے ساتھ ایک جماعت تیار کر لی کرو گے انشاءاللہ اور ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ پورا مجمع اس بات کا تو پکا بالکل پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب موت تک جو ہے نماز نہیں چھوڑیں گے کہ بھئی کرتے ہیں اس بات کا ارادہ ایک اور دوسرے اس بات کا ارادہ کریں دیکھو سو فیصد نماز زندہ ہو جائے گی صرف یہ مجمع ہے نا اتنا بڑا اتنی نیت کر کے چلے جائیں کہ مجھے پیار محبت کے ساتھ اتنی محنت کرنی ہے کہ میرے گھر میں سات برس کی عمر سے لے کر اگر کوئی سو برس کا بوڑھا بھی ہے تو اس میں سے کوئی بے نمازی نہ بچے مجھے اپنے پورے گھر کو مار توڑ کر ڈانٹ پٹ کر نہیں پیار محبت کے ساتھ نمازی بنانا ہے اگر یہ پورا مجمع صرف اس ذہن کو لے کر اس محنت کو لے کر اور اس کے زندہ کرنے کی نیت کے ساتھ بھی اپنے گھروں میں چلے جائیں نا تو آپ خود بولو کہ کل پرسوں دو تین دن کے اندر بستی میں کتنے فیصد نماز زندہ ہو جائے گی اس لیے کرو گے بھائی انشاءاللہ لیکن پیار محبت کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی دعا کے بعد جیسے اعلان ہوا تھا پہلے پیدل والے جائیں گے جو روڈ تک بھی پیدل چلیں گے یا گاؤں والے ہیں اس کے بعد ٹو ویلر جن کے ٹو ویلر ہیں وہ ساتھی جائیں گے بھیڑ نہ کریں اطمینان کے ساتھ بس آج یہ سن لیں تو اس ترتیب سے نکلنا ہے یہاں اذان بھی ہوگی نماز بھی ہوگی جن کو سہولت باہر پڑھنے کی سہولت ہے راستے میں تو جائیں نماز جیسے ابھی ہم نے وعدہ کیا عہد کیا نماز چھوڑنا نہیں ہے یا بہتر ہے نماز یہیں سے پڑھ کر جائیں سواریوں کی سہولت ہے تو نماز پڑھ کر نکلیں اور جو جماعتیں جتنی بھی یہاں سے نکل رہی ہیں وہ جماعتیں دعا کے بعد کھانا کھا کر یہاں پنڈال میں تام خانوں میں کھانا کھا کر مسجد چوک مسجد پھٹان اور مرکز کی مسجد ان تین مسجدوں میں رات میں قیام کریں گی اور صبح میں فجر کی نماز کے بعد مرکز کی مسجد میں جماعتوں کی روانگی کے آداب بیان ہوں گے نکلنے والے سارے ساتھی جماعتوں میں اس کو ذہن میں رکھیں یہاں عشاء ہونے کے بعد تام خانوں میں کھانا کھا کر سرول کی مسجدوں میں قیام کریں گے کر لیں گے بھائی ساتھی انشاءاللہ فجر کی نماز پوری جماعتیں چوک اور پھٹان میں بھی جو جماعتیں ٹھہری ہیں وہ جماعتیں بھی فجر کی نماز آ کر مرکز میں پڑھیں اور مرکز میں انشاءاللہ روانگی کے آداب ہوں گے اور وہاں پر پرچے دیے جائیں گے امیر معمور کی ساری ترتیب بتائی جائے گی اس کا خاص خیال رکھیں بھائی اطمینان کے ساتھ جائیں واپسی میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اور راستے میں بھی گاڑیاں تیز نہ چلائیں کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کچھ ہو جائے اطلاعات ملے مناسب نہیں ہے اطمینان کے ساتھ اوور ٹیک کیے بغیر فور ویلر ہو ٹو ویلر ہو ٹو ویلر میں تین تین چار چار ساتھی بیٹھے ہیں ایسے نہ ہو اطمینان سے جائیں ساتھی ایک آدھا گھنٹہ دیر پہنچیں گے گھر سے اطمینان سے جائیں اور بھائی آپس میں ہنسی مذاق کرنے کے بجائے آپس میں جو باتیں آپ نے دو دن میں سنی ہے نا اس کا آپس میں مذاکرہ کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہو گیا بھائی ایک لڑکے کا نام عابد ہے ان کے والد صاحب کا نام حسین ہے یہ کرنول کے ہیں ان کا لڑکا اسٹیج تخت کے اوپر ہے والد صاحب جہاں کہیں بھی ہو دعا کے بعد آ کر لے جا اپنے بچے کو ہاں ہاں وہ تو ہو گیا بھائی جو حضرات پنڈال کے آس پاس ہیں آ جاؤ بھائی جلدی دعا کر لیں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 یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا حنان و یا منان یا بدیع السماوات والارض یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاصرین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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر ورحم وانت خير الراحمين رب اغفر ورحم وانت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما وعدتنا على رسول ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المیاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اللهم اللهم اللهم إنا إنا نسألك نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة الهدى والتقى والعفاف والغنى اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اللہ محدنہ سج ونعوذ بك من النار اللہ معلمل جنّح و ناؤ بمن سختی اللہ معلو کربِن کولن و عمل و ناؤب کمنار عما کربِ لِ حامن قول إليها من اللہ وعمل اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آ و آ ما علمنا منہ و معلم ن اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں اے اللہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہر ہر گناہ کا ہم کو اعتراف ہے اے مالک اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ ہم سے پوری امت کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ امت کو معاف کر دے اے اللہ امت کو معاف کر دے اے مالک پوری امت کو معاف فرما کر اے اللہ عالم پر رحم کی نگاہ ڈال دے اور ہدایت کے دروازے انسانیت کے لیے کھول دے اے اللہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بے تحاشا جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے اپنے انجام سے اللہ یہ ناواقف ہے کہاں دوڑ رہا ہے یہ نہیں جانتا ہے اور اللہ سمندر کا دھارا جہنم کے قریب پہنچ چکا ہے اور پوری امت جہنم میں گرنے کے قریب ہے اپنی رحمت کی رسی ڈال دے مولا تیری اپنی پیدا کی بھی مخلوق ہے تیرے اپنے بنائے ہوئے بندے ہیں کوئی ان پر رحم کرے یا نہ کرے کون سے انہیں پوچھے نہ پوچھے مالک تو ان پر رحم کرنے والا ہے تو ان کا پوچھنے والا ہے دنیا کی ہر ضرورتوں کو تو ان کی پوری کرتا ہے مولا پوری انسانیت پر رحم فرما دے اپنی رحمت کی دسی ڈال کر مولا امت کو جہنم سے نکال دے مولا جنت کے رخ پر امت کو ڈال دے جنت کی راہ پر امت کو ڈال دے کفر و ضلالت سے نکال کر اے اللہ توحید و ایمان پر امت کو ڈال دے اے اللہ بدعت سے نکال کر سنتوں پر ڈال دے اے اللہ اپنی نافرمانی سے نکال کر اطاعت پر ڈال دے ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دے اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دیں ہدایت کے دروازوں کو کھول دیں رکاوٹوں کو دور فرما دیں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو ہدایت نصیب فرما دیں اور اگر یہ ہدایت کے لائق نہ ہو تو مولا ان کو زمین سے پاک فرما کر انسانیت کے لیے ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما دیں اے اللہ اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم اپنے اوپر ہی محنت نہیں کر سکے دنیا تک تیرے پیغام کو کیا پہنچاتے اے اللہ تو ہی اپنے فضل سے اے اللہ اپنی قدرت سے انسانیت کے دلوں کو پھیر دے پوری مخلوق کے دل مالک تیرے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اے اللہ سب کو اسلام کے طرف پھیر دیں سب کو ایمان کی طرف پھیر دے اے اللہ عمومی ہدایت کی ہمائیں چلا دے اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت اسی کو ذریعے کے درجے میں قبول فرما دیں جماعتوں کا چلنا پھرنا عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیں ہدایت کا ذریعہ بنا دیں اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما دیں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے دینی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیں دین پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین ہمارے اندر پیدا فرما دیں عبادتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما نماز کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ نماز کی محنت ہماری زندگیوں میں ہمارے محلوں میں اور ہمارے گھروں میں زندہ فرما بے نمازی پن کو ختم فرما دیں اے اللہ وہ نمازیں نصیب فرما جو تیرے خزانے کے دروازے کھلا دیں اے اللہ وہ نماز نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے اور تیرے مقبول بندوں میں ہمارا شمار کروا دیں ایسی نمازیں ہم کو نصیب فرما دیں اپنی نمازوں پر محنت کی ہم کو توفیق عطا فرما اے اللہ جہل سے ہماری حفاظت فرما علم نافع ہم سب کو نصیب فرما علم کی روشنی میں زندگی گزارنا نصیب فرما اے اللہ علماء کی قدردانی نصیب فرما اے اللہ علماء کی قدردانی نصیب فرما اے اللہ ان تھے اپنے دین کو پوچھ پوچھ کر چلنا ہمارے لیے نصیب فرما دے اے اللہ علماء میں امت کی شفقت پیدا فرما اے اللہ علماء میں امت کا درد و غم پیدا فرما ان کی ہمدردی پیدا فرما امت میں اور علماء میں جوڑ پیدا فرما دے اے اللہ دونوں کو اے اللہ ایک کر دیں اور ایک دوسرے سے اے اللہ نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اے اللہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما سنت کے خلاف والی زندگی سے ہمارے حفاظت فرما بدعت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما سگیرہ گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرما کسی مسلمان کو ذلیل کرنے سے ہمارے حفاظت فرما کسی کا حق مارنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اخلاق حظیم ہمارے اندر پیدا فرما صفات حسنہ سے ہم سب کو متصف فرما اے اللہ صفات رضیلہ سے ہمارے حفاظت فرما ریاکاری نام و نمود اور شہرت کے ناپاک جذبے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنی رضا کا جذبہ پیدا فرما اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنی رضا والے کاموں میں لگنا آسان فرما اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمارے حفاظت فرما ہماری جان اور مال کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما مالک تو ضرورت مند نہیں ہے تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے تو تو سمد ہے لیکن مولا ہم تو محتاج ہیں ہمیں تیری ضرورت ہے ہمارے جان اور مال کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے جان اور مال کو برباد ہونے سے بچا لے اس کا صحیح استعمال امت کو سکھا دے اور اللہ جہاں اس کے استعمال کرنے کو تو پسند کرتا ہے وہاں پر امت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما موت تک دین کی محنت پر جمائے رکھنے کے فیصلے فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں قصوروار ہیں اے اللہ کسی بے اصولی سے ناراض ہو کر کسی گناہ سے ناراض ہو کر دین کی محنت سے بیٹھ جانے سے ہماری حفاظت فرما محروم ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما مولا معاف فرما دے درگزر فرما دیں موت تک کے لیے قبول فرما لے آج تک تو نے نبھایا ہے برسوں سے مولا تو ہی نبھا رہا ہے ہر ہر دن تو ہمیں نبھاتا رہا مولا موت تک نبھا لیں موت کے بعد قبر میں نبھا لیں میدان محشر میں نبھا لیں میزان پر نبھا لیں پرسرات سرات پر نبھا لیں اے اللہ ہماری گاڑی تو تیرے نبھانے سے ہی پار لگے گی ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے مالک اپنے فضل سے دنیا اور آخرت میں امت کو نبھانے کا ارادہ فرما دے اے اللہ امت کی بھرپور مدد فرما امت کی بے بسی بے کسی کو ختم فرما امت کی ذلت و رسوائی کو ختم فرما صدیاں بیت گئی مالک امت ذلت میں ڈوبی ہوئی ہے امت مظلومیت میں اور فتنوں میں زندگی گزار رہی ہے اے اللہ باطل کے شکنجوں سے امت کو نکال دے اے اللہ باطل کے شکنجوں سے امت کو نکال دے اے اللہ باطل کے شکنجوں سے امت کو نکال دے تو ہی امت کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما لے پوری امت ایمان اے اللہ پوری پوری باطل طاقتیں ایمان کے چھیننے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے مولا امت کا یار مددگار اور امت کا سہارا مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اے اللہ امت کے ایمان کی حفاظت فرما لیں جو جس درجے کے ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کی حفاظت فرماتے ہوئے اس کے ایمان میں ترقی نصیب فرما اے اللہ امال کی حفاظت فرما دین کی حفاظت فرما دینی مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما اے اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما مسجدوں کی حفاظت فرما کام کے ٹھیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما اے اللہ شد جہیز سے اپنے دین کے کام کرنے والوں کی اور اپنے دین کے کام کے ٹھیے ٹھکانوں کی تو ہی اپنے فضل سے حفاظت فرما اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما ظالم کو توبہ کی توفیق عطا فرما ظالم توبہ کے لائق نہ ہو زمین سے پاک فرما اے اللہ امت کو سنبھالنے والے افراد پیدا فرما اے اللہ امت کا درد و غم رکھنے والے افراد پیدا فرما اے اللہ امت کو اپنا سمجھ کر سنبھال کر لے کر چلنے والے اے اللہ افراد پیدا فرما اور اے اللہ ان کو مجتمع فرما اور اے اللہ ان کو ان کو اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر ہر لائن کی اے اللہ سہولت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ جتنے کام کرنے والے ہیں سب کی دنیا اور عاقبت کے مسائل کو حل فرما روزی روزگار میں برکت عطا فرما مسائل کو حل فرما بیماریوں سے اللہ نجات نصیب فرما شفا عطا فرما اے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما حالات کو درست فرما کئی لوگوں نے مولا دعاؤں کے لیے کہا ہے بہت سو نے لکھا ہے اور اے اللہ بہت سے کہہ نہ سکیں وہ اپنے دلوں میں بات لیے بیٹھے ہیں اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما لیں اے اللہ تیرے علاوہ پریشان حالوں کی صداوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے اے اللہ پوری امت میں جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما لیں بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما دیں اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما دیں امت کی روزی کے دروازے کھول دے امت کی روزی میں برکت اور وسعت پیدا فرما دے حرام سے امت کی حفاظت فرمانیں اے اللہ حرام سے امت کی حفاظت فرمانیں اے اللہ دنیا اور دنیا میں جہاں کہیں امت کے افراد بسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو خوب برکت عطا فرما جہاں جس کی جہاں تجارت اور جو کام ہے اے اللہ اس میں خوب برکت عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما جتنے جوان لڑکے لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی شادی کا انتظام فرما جتنے غلط مقدمات میں لوگ ماخوذ ہیں اور اللہ جیلوں میں محبوس ہیں ان سب کی رہائی کا انتظام فرما دے ان سب کی بھرپور مدد و نصرت فرما عالم میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی بھرپور مدد فرما مربی حقیقی تیری ذات ہے مالک ان کی بہترین تربیت فرما جان اور مال کی حفاظت فرما گھر کاروبار کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیں ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے لیے رحمت والی بارش کے دروازے کھول دے اے مالک خشکی سے حفاظت فرما دیں اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں اپنی امت پر رحم فرما دے اپنی بے زبان مخلوق پر رحم فرما دیں اے اللہ جتنی مخلوق کی ضرورت ہے اتنی بارش کے دروازے کھول دے اے اللہ بارش کے رکنے سے امت کی حفاظت ایسے گناہوں سے امت کی حفاظت فرما لیں جو گناہ تجھے غصے تجھے غصہ دلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے تو بارش روک لیتا ہے ایسے گناہوں سے امت کی حفاظت فرما لیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو خوش ہو کر اے اللہ برکتوں والی بارش برساتا ہے اور جس سے آب آبادیاں وجود میں آتی ہے ایسی بارش ہم کو نصیب فرما ہمارے اجتماع کو قبول فرما اے اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما شرکت کرنے والوں کو قبول فرما نکلنے والوں کو قبول فرما اے اللہ ارادہ کرنے والوں کو قبول فرما ہم کمزور ہیں ہمارے ارادے کمزور ہیں اے اللہ ہمارے ارادوں میں پختگی پیدا فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن لوگوں نے خدمت میں جیسے بھی ہاتھ بٹایا ہے اے مالک تو ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اے اللہ ہر ایک کے اے اللہ اس کے اپنے اور اس کے گھرانے اور اس کے خاندان کے اور اس کے نسلوں کے ہدایت کے فیصلے فرما ان کی نسلوں میں برکتوں کے ڈالنے کے فیصلے فرما خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما اے اللہ نسلوں کو قبول فرما ان کے خاندانوں کو قبول فرما ان کے اولادوں کو قبول فرما جو کوئی اے اللہ آنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اے اللہ اس کو بھی قبول فرما مالک جو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں مولا ان کو معاف فرما کر ان کو بھی قبول فرما لیں اپنے دین کی کام کے لیے ان کو بھی توفیق عطا فرما دیں اے اللہ دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما جب تک دنیا میں باقی رکھ ایمان کی محنت کے ساتھ اسلام والی زندگی اللہ نصیب فرما جب کبھی موت آئیں ایمان والی موت نصیب فرما اپنے راستے کی موت نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما مدین پاک کی موت نصیب فرما اپنے نبی کے قدم و تلے جنت البقی میں دفن ہونا نصیب فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما میدان محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے جگہ عطا فرما آپ کی شفاعت کا مستحق فرما آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر جام عطا فرما اے اللہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما پل سرات پر آسانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما بغیر حساب کتاب کے مالک اپنے فضل سے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما صلی اللہ تعالی جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں وہ ساتھ ہی پہلے مسافہ کر لیں بھائی نندیال کی جماعت ہے الحمدللہ چار مہینے کی پوڈر ٹور جا رہی ہے بنڈی رفیق بھائی ذمہ دار ہے بنڈی رفیق بھائی محبوب بادشاہ گدلور صدیق بھائی آ جائیں بھائی جماعت کے ذمہ دار آئیں ایک پرچہ لے لے پرچہ دوسری جماعت ہے راج مندری وجے واڑا گنٹور جائے گی چار مہینے کی جماعت ہے علی بادشاہ برہمن کٹکور بھائی تیسری جماعت گوڈور کی ہے یہ چار ماہ کی صادق بھائی ذمہ دار پرچے چوتھی جماعت عبید اللہ صاحب یہ پالن پور کی ہے عبداللہ بھائی کمال صاحب عبد الرحمان سنجام ملا پنگنور جائے گی پنگنور خدا بخش ہے نندیال کے خدا بخش چار مہینے کی جماعت پیدا مڑیم ایال واڑا پکڑ پکڑ بھائی یہ جو جماعتوں کے ذمہ دار پکارے جا رہے ہیں وہ جماعت کے امیر صاحب آ کر یہ پرچہ لے لیں عبد الحمید صاحب یہ گدوال جائے گی جماعت ایک ایک پکڑے انور بھائی ذمہ دار ہیں ویلگوڑ کی جماعت ہے خاسم بھائی انور بھائی ویجے وارا رائی چوٹی جائے گی عبدالکریم صاحب نوی جماعت ہے عبدالکریم صاحب عبدالروف صاحب یہ حلق بدار پیٹ کی جماعت ہے آنندہ پور دھرما عرم جائے گی ہاں، اچھا. ابراہیم بھائی ذمہ دار ہیں جماعت نمبر دس چار ماہ کی گنٹور وجا جائے گی ابراہیم بھائی جبار بھائی جی انور بھائی ذمہ دار ہیں مسجد پٹھان سرول کی جماعت انور بھائی عبد بھائی سلیمان بھائی مانوی امراوتی جائے گی مہاراشٹر یہ جماعت ہے سلیم بھائی محمد سلیم بھائی ذمہ دار بیگن پلی کی کڑپا جائے گی چار ماہ کی جماعت اور ایک جماعت ہے محمد علی صاحب ذمہ دار ہے تیرہ نمبر جماعت نندی کوٹکور کی ڈون جائے گی محبوب نگر جائے گی یہ بھی چار مہینے کی ادریس بھائی ذمہ دار غنی میاں یہ جماعت سلام نگر حلقے کی ادریس بھائی غنی میاں کونا سیما جائے گی سیما چودہ نمبر بھائی ذمہ دار آئے پرچہ لے لو ایک ایک پرچہ مالک بادشاہ جماعت یہ نندی کوٹکور کی گنٹور جائے گی ایک ایک دیتے گونڈا جی دوسری نیچے سے سیکنڈ دوسری جماعت یہ جماعت ہے عبد الخاجہ محدین بھائی راج مندری جائے گی جماعت راج مندری یہ جماعت ہے خلیل بھائی ذمہ دار ہیں نظام بھائی ٹیلر ہیں رائچور جائے گی رائچور یہ چلے کی جماعت ہے چالیس دن کی جماعت ہے پیدل ہے بہادر خان صاحب سرول کے ذمہ دار پوڈو ٹور جائے گی پوڈو ٹور بہادر خان صاحب جابر نائک انسر نائک پیدل جماعت ہے پوڈو ٹور جائے گی اور ایک جماعت خلیل احمد صاحب عبدالحق صاحب مسجد چوک کی سرول مسجد چوک ادھونی جائے گی ادھونی محبوب بادشاہ ذمہ دار ہیں نبی رسول بھائی ہے چالیس دن کی جماعت ہے پنگنور جائے گی پنگنور جماعت نمبر ستائیس شاکر بھائی عبداللہ بھائی چوک مسجد سربل چوک مسجد سربل شاکر بھائی عبداللہ بھائی پولی بیندلا جائے گی پلی بیندلا مولانا دیجیے خواجہ بھائی پالش کٹر چوک مسجد سربل مسجد چوک سرول خواجہ بھائی